يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن

والجوع ونقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطلع وأوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشاء اللہ طالب علم نے آج کے جلسے کا آغاز اپنی تلاوت کلام پاک سے کیا اللہ تعالیٰ اس کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے دستور کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس کی تلاوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام بلند مرتبے کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ و منصب ہے لہذا ان کی عقیدت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تعریف کے جملے کہنے کے لیے میں عبد الشکور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی مذکور کن آواز سے سامعین کو محظوظ فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حشر کے روز بھی مسلمان اس پہ مولا کی رحمت رہے گی حشر کے روز بھی اے مسلمان اس پہ مولا کی رحمت رہے گی جو ہوگا غلام محمد اس کے قدموں میں جنت رہے گی جو ہوگا غلامی محمد اس کی قدموں میں جنت رہے گی مومنا سچ جاتے مسلمان جان دیتا مومنا سج مسلمان جان دیتا ہے عشق نبی میں جان دیتا ہے عشق نبی میں اس کمر غم بھی نہ ہوگا دو کی دہشت رہے گی اس کمر غم بھی نہ ہوگا اور دو دوزخ کی دہشت رہے گی حشر کے روز بھی اے مسلمان اس پہ مولا کی رحمت رہے گی جب سارے جتنے سارت اور سایہ ہوگا کالی کملی کے سائے کے نیچے بس محمد کی امت رہے گی کالی کملی کے سائے کے نیچے بس محمد کی امت رہے گی حشر کے روز بھی اے مسلمان اس پہ مولا کی رحمت رہے گی وہاں پہ لالا شارے محمد ظالموں نے ستایا تو بولے وہ پہ نا محمد ظالموں نے ستایا تو بولے ظالموں نے ستایا تو بولے خون بے شک میرا تم بہا دو مجھ میں ایمان کی دولت رہے گی خون بے شک میرا تم بہا دو مجھ میں ایمان کی دولت رہے گی زخم کھا کھ جگ میں سب صحابہ نبی سے بولے سب صحابہ نبی سے بولے آخری دم تلک تم محمد آپ ہی سے محبت رہے گی حشر کے روز بھی اے مسلمان اس پہ مودا کی رحمت رہے گی شکر سے تم اپنے سے نہ سمجھو دل ہے ایمان سے گار بلحی ماس سرساروں سے کا اس کو جنت ملے گی یقیناً جس میں ایمان کی دولت رہے گی اس کو جنت ملے گی یقیناً جس میں مولا جس میں ایمان کی دولت رہے گی حشر رو فرض بھی اے مسلمان اس پہ مولا کی <laughs> رحمت رہے گی جو ہوگا خدا محمد اس کے قدموں میں جب وعلیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولے عبد الشکر صاحب نے سارے مجمع کو اپنی مشہور کن آواز سے خوب جادو پھرا دیا اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں اور ترقیہ نصیب کرے آمین اب اس کے بعد میں آپ کے اور حضرت والا کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا حضرت بھی بہت دور سے تشریف لائے ہیں آپ حضرات بھی بہت دور سے تشریف لائے ہیں بس اس جلسے کا مقصد اور خطب استقبالیہ کے لیے میں اسی شہر کے مائنا ظالم مولانا مشتاق احمد صاحب ندوید آمد برکاتہم کو دعوت و دیتا ہوں اس آ کر کے جلسے کا مقصد اور خطبہ استقبالیہ پیش کروائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حاضرین کرام اللہ تعالی کا بے انتہا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مایوسی کے حالات پیدا ہونے کے بعد پھر ہم سب پر کرم فرمایا احسان عظیم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ رب العزت نے اپنے مبارک و مسعود دین کی باتوں کو سننے کے لیے اس شہر کے احباب کے دلوں میں جو شوق اور جذبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا پورا لحاظ فرمایا اور اپنی بارش رحمت اور بارش کرم جو برس رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین وقت پر اسے تھام لیا اور بارش کا ہونا بھی گویا کہ ایک رحمت بن گیا اور بہترین ماحول کے اندر بہترین فضا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جلسے کے انعقاد کا موقع اور حالات پیدا فرمائے محترم احباب حضرت والا جو شہر بنگلور سے تشریف لائے ہیں ابھی ابھی ایک ہفتہ پہلے گجرات اور اسی طرح دوسرے کرناٹک کے علاقوں کا طویل سفر طے کر کے وہاں بہت سارے دینی پروگراموں میں دینی اجلاس میں شرکت فرما کر ابھی قریب ہی شہر لوٹے ہیں کہہ رہے تھے کہ میں نے بہت سارے پروگرام جو اس صوبے کے اندر ہونے والے تھے ان تمام سے معذرت کر لی لیکن شہر ٹمکور کے کچھ احباب جو مسلسل کئی مہینوں سے اصرار کر رہے تھے ان ساتھیوں کے ان احباب کے اصرار پر اور ان کی محبت اور ان کی وابستگی کی وجہ سے میں نے اس پروگرام کو قبول کر لیا اور حضرت والا نے آج ہمارے اس جلسے میں حاضر ہونے کی زحمت گوارا فرمائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے محترم حضرات حضرت والا تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت والا اس شہر میں کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں اب بھی بہت سارے لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ موسم بھی اور خراب ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اس لیے حاضرین اور حضرت والا کے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل ہوئے بغیر سیدھے سیدھے حضرت والا کا کے خطاب کا موقع فراہم کر دیا جائے اس لیے میں طویل گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے اجتناب کرتے ہوئے حضرت والا حضرت مولانا محمد انضر شاہ قاسمی برکات ہوں سے استدعا کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں اور آپ کا حلم و سہلا استقبال کرتا ہوں مرحبا کہتا ہوں اور حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مخصوص انداز میں حاضرین سے خطاب فرمائیں اور حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا کا خطاب دل سے گوش دل سے سماعت کریں اور یہ نیت اپنے دل میں شروع ہی سے رکھیں کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی جن کو ہم سنیں گے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو پورے شہر کے لیے اور پورے علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ و سبب بنائے آمین حضرت والا مولانا اندر شاہ قاسمی صاحب دامت برکات ہوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کتاب فرمائیں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله مدو ونا شوروری انپین وی آب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في في أوسط كلامنا كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آخر قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ قبار تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقائے تو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک خاص نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے اللہ تعالی اس جلسے کو ہدایت کا سر چشمہ بنائے حضرات زمانہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جو مسائل کل تک حل نہیں ہوئے تھے سائنس اور ٹیکنالوجی نے علوم نے اور ان کے ماہرین فن نے ان مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا انسان جاہلیت کے زمانے میں ایک گمان والی زندگی اڑچن والی زندگی گزار رہا تھا جس کے من میں جو بات آئی بس اس نے وہ بات کہہ دی کہا کہ سورج رکا ہوا ہے چاند اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے زمین رکی ہوئی ہے اور سورج اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے سمندر کسی گائے کے سینگ پر رکی ہوئی ہے زمین کا قرار کسی بیل کے سینگوں پر ہے وہ سینگ بدلتے ہیں زلزلہ آتا ہے ہر معاملات میں زندگی کے راستے میں سے گزرے بلی آر آئی کہا کہ یہ کام نہیں ہوگا منزل تک نہیں پہنچیں گے اللہ کا بڑا کرم اللہ کا بہت بڑا احسان اللہ نے ہمیں جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم کے نور سے منور فرمایا ہر لائن کے ہر فن کے ماہرین ہر جگہ مل جاتے ہیں ڈاکٹر چاہیے سائنسدان چاہیے آنکھوں کا ماہر چاہیے اسکن کا ماہر چاہیے مفسر چاہیے قاری چاہیے مفتی چاہیے مبلک چاہیے داحی چاہیے شیریں وائز چاہیے شولہ بیان مقرر چاہیے بڑی فراوانی اللہ نے فرمائی اللہ کا بڑا احسان اور کرم تمام مسائل حل جنگلوں میں رہنے والے جنگلی آدی واسی جو ننگے زندگی گزارا کرتے تھے ویشی زندگی گزارا کرتے تھے جانوروں کی زندگی گزارا کرتے تھے ان کو بھی احساس ہو گیا کہ انسان نام بھی کوئی چیز ہے کپڑے پہننے لگے شادی بیاہ ان میں ہونے لگے زندگی کی تہذیب اور زندگی کے تمدن کے آثار ان جنگلوں میں دکھائی دینے لگے دعوت و تبلیغ کی فضا وہاں پہنچ گئی کالجز چلے گئے یونیورسٹیاں گئی علماء وہاں تک گئے سمندر کی گہرائی ہو یا آسمانوں کی بلندی ہو یا جنگلوں کا وحشیانہ پن ہو ترقی کی روشنی اور ترقی کی کرنیں ہر جگہ پہنچی ہیں ہر مسئلہ حل ہے پہلے بہو کے تعلق سے صاف لڑایا کرتی تھی کہ قدم یہ اٹھے گا تو لڑکا اور پہلا قدم یہ اٹھے گا تو لڑکی کھٹا کھارا پسند کرے گے تو اس کے لیے الگ مسئلہ میٹھا پسند کرے الگ مسئلہ پھولوں میں فلاں پھول ایک گمان والی زندگی خیال والی زندگی تھی الٹرا ساؤنڈ سسٹم آیا اس نے دودھ کا دودھ کر دیا پانی کا پانی کر دیا کے فضل سے کرم سے اور نور علم کی روشنی سے حل ہو رہا ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے تعلق سے یہ کہا جا سکے کہ یہ مسئلہ ابھی قابل غور ہے اور ابھی باقی ہے سوائے ان مسائل کے بارے میں جن کو اللہ نے کہا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک کے گڑے ہوئے مردوں کو نکال لو اور قیامت تک کے آنے والے انسان اور جنات اور شیاتین کو بلا لو نہ تم جواب دو گے نہ گڑے ہوئے مردے جواب دیں گے نہ آنے والے انسان جواب دیں گے جواب میرے پاس ہے اس کا جواب قیامت تک نہ کوئی سائنسدان کا باپ دے گا نہ مرا ہوا کوئی ڈاکٹر دے گا یہ سلون کا روح یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں روح امری امر ربی کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے کوئی سائنسدان کا بات نہیں بتا سکتا جن کو اللہ نے چھپانا چاہا دنیا کی کوئی طاقت اس کو آیا نہیں کر سکتی ظاہر نہیں کر سکتی لیکن کروڑوں اربوں خربوں مسائل وہ ہیں کہ اللہ نے ان کا حل نکال دیا ان میں سے ایک مسئلہ ہے آدمی بیمار ہوتا ہے دوا لیتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے گھر میں بجلی گئی آپ نے ایمرجنسی لائٹ جلایا تاریخی دور ہو گئی بدبودار فضا ہوئی اور آپ نے خوشبو سلگایا معطر کیا ماحول کو بدبو چلی گئی کچرا پڑا گندگی لگی آپ نے صفائی دی تو گندگی چلی گئی کپڑے نہ پاک واشنگ مشین کے اندر ڈالا کپڑے پاک ہوئے بجلی ہے سوچ صحیح ہے فین صحیح ہے آپ نے پنکھا چلایا مڑ کر نہیں دیکھا کہ پنکھا چل بھی رہا ہے یا نہیں گاڑی اسٹارٹ کی گیئر ڈالا ایکسلیٹر دبایا پہیوں کی طرف چاک کی طرف دیکھا نہیں کہ گھوم بھی رہا ہے نہیں یہ منزل کی طرف روا دوا ہے ہر مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے اندھیرا روشنی کے بعد چلا گیا بدبو خوشبو کے بعد چلی گئی گاڑی گیئر لگانے کے بعد آگے بڑھ گئی پنکھا سوئچ آن کرنے کے بعد چلنے لگا ایک مسئلہ ہے جس کا حل صرف اور صرف نہ زمین کی مخلوق نہ جبرائیل نہ بیکائی نہ اسرافی نہ الموت نہ آسمان کے فرشتے نہ جنت کے فرشتے نہ جہنم کا دار ہوگا ایک مسئلہ وہ ہے جس مسئلے کا حل آج مسلمان بھی دینے سے عاجز ہیں اور قاصر ہیں بڑا عجیب و غریب مسئلہ اور بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی کی طرف یہاں جو آئے ہیں اسٹیج پر بیٹھنے والے مسلمان سامنے سننے والے مسلمان مکانوں میں جہاں تک الحمدللہ آواز پہنچ رہی ہے کلیما گو مسلمان ایک بہت بڑی تعداد استفادہ کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کے ٹمکور کا پہلا جلسہ نہیں ہے جس میں قرآن سنایا جا رہا ہو حدیثیں سنائی جا رہی ہو انبیاء کرام کے واقعات سنائے جا رہے ہو آخرت کی باتیں کی جا رہی ہو زمینوں کو جھجوڑا جا رہا ہو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں سینکڑوں ہزاروں علماء لاکھوں اجلاسوں کے اندر آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں ہر جمعہ کیا کیرتن اور بھجن آپ کی مسجدوں کے اندر گایا جاتا ہے ممبر و محراب کے اندر مرکز کے اندر کیا وہاں پر گیتا اور رامائن اور مہا بھارت پڑھی جاتی ہے کیا اللہ کے راستے کے اندر کون سی فلمی گانے اور کون سے آپ کو دنیا کی سٹوری سنائی جاتی ہے موقع ہو جمعہ کا موقع ہو شب برات کا موقع ہو اصلاح معاشرے کے اجلاس کا موقع ہو شب معراج کا موقع ہو گشت کا موقع ہو مرکز کا موقع ہو میلاد کا ہر جگہ اللہ کی بات سنائی جاتی ہے اللہ کے نبی کی بات سنائی جاتی ہے قرآن سنایا جاتا ہے حدیث بتائی جاتی ہے بتایا جاتا ہے یہ پیشاب ہے اور یہ زمزم ہے بتایا جاتا ہے یہ حور ہے یہ ظلمان ہے یہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے بتایا جاتا ہے جنتیوں کی نشانی یہ ہے اور جہنمی کتوں کی نشانی یہ ہے بتایا جاتا ہے زنا کرنے والا یہ ہے اور بتایا جاتا ہے کہ معصوم یہ ہے بتایا جاتا ہے حلال خور یہ ہے اور بتایا جاتا ہے حرام خور یہ ہے بتایا جاتا ہے فرشتوں کے اوساف والے یہ ہے اور بتایا جاتا ہے شیطان کے نطفے سے پیدا ہونے والا یہ ہے بتایا کھایا جاتا ہے فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی امت کی بیٹی کے اوساف کیا ہیں اما عائشہ اما قطعت القبرا حضرت زینب امہات المؤمنین ان کے نقش قدم پر چلنے والی یہ فرشتہ صفات عورتیں امت کی بیٹیاں امت کی بہنیں آقا کی امت کی یہ خادمائیں ان کے اوساف کیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ رنڈیوں کے اوساف کیا ہیں زانیوں کے اوساف کیا ہیں آگے بڑھ کر میں سینے پر پتھر رکھ کر کہوں گا کل جو چاہے کہہ لینا زنانوں کے اوساف کیا ہے بدکار عورتوں کے اوساف کیا ہے فاحشہ عورتوں کے اوساف کیا ہے پھول سننے کے بعد کچھ وہ نہیں آتی ڈھول پیٹنے کے بعد آواز نہیں آتی چیخنے کے بعد کان نہیں پھٹتے کیوں بتانے کے باوجود یہ ہڈیاں کیوں نظر آ رہی ہے یہ کون سی زبان سمجھتی ہیں کیا انہیں جہنم کا خوف نہیں عذاب قبر کا خوف نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انہیں کوئی علم نہیں دیا کوئی بتایا نہیں گھر گھر ناچ گانے کا اڈا کیوں بنا ہوا ہے کیا حدیث اس تعلق سے کوئی نہیں آئی کیا مرکز میں نہیں بتایا جاتا کیا علماء نہیں بتاتے کیا ممبر و محراب سے یہ صدا نہیں نکلتی کیا میلا اور اصلاح معاشرہ کے جلسے میں نہیں بتایا جاتا کہ انسانیوں کے دیکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے ان رنڈیوں کے دیکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے ان حرام زادوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر مجالسب کرنے کا انجام اور ان کے ساتھ اس مجلس میں رہنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ کیا مذاق ہے بارش آئے اور آپ کے ٹمکور کی زمین بھیگے نہیں یہ ایسے ہو سکتا ہے دھوپ آئے اور آپ کی ٹمکور کی زمین کے اندر اجالا نہ آئے اور گرمی نہ آئے دسمبر کا مہینہ آئے جاڑا آئے اور آپ کو سردی نہ لگے اپریل کا مہینہ آئے مئی کا مہینہ آئے اور آپ کو لو نہ لگے اور آپ کو چپتی ہوئی دھوپ نہ لگے آپ کو کاٹا چپ سکتا ہے آپ کو ایک ایم جی ہاف ایم جی کا ٹیبلٹ اثر کر سکتا ہے ایک ماں کی گالی آپ کے زمین کو جھنجھوڑ سکتی ہے ایک باپ کی گالی آپ کے زمین کو جھنجھوڑ سکتی ہے آپ کی وہ نیند جو ہے برہنا لڑکی جب کالج کو جاتی ہے اور یونیورسٹی کو جاتی ہے اسکٹ پہن کر جاتی ہے اور ہوا سے اس کا شرارہ اڑتا ہے اور اس کے جسم کی طرف گلی کا کوئی کتا زنا کی نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے ایک آنکھ مارتا ہے اس نے کوئی گالی نہیں دی اس نے زنا کی دعوت نہیں دی اس نے بسترے پر آنے کی دعوت نہیں دی اس نے اپنے شہوانی اور جذباتی خواہشات کی تکمیل کی دعوت نہیں دی اس نے ایک آنکھ کو بند کیا اور ایک آنکھ کو کھولا تیرا وجود کام گیا کلام پاک کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں تجھے نہیں بدل سکی تجھے بخاری کی ہزاروں روایتیں نہیں بدل سکی تجھے ترمزی کی روایتیں نہیں بدل سکی تجھے سیاستہ کی روایتیں نہیں بدل سکی تجھے سوالات صاحب ابیا علیہ سلاد وسلام کے چہرے تیرے چہرے پر داڑھی کے بعد نہیں لا سکے تجھے صحابہ کا لباس پسند نہیں آیا تجھے تعبین کا لباس ان کے طور طریقے تعبین کے طور طریقے تجھے پسند نہیں آئے اولیاء کا دامن تھامنے والے کتے اور ان کے نام کی جھوٹی ڈکار لینے والے حرام کے لقمے میں کھانے والے جس پیر کے دامن کی تھامنے کی تو بات کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے جن کا تو نام لیتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ کبھی انہوں نے اپنے چہرے پر اس طرح چلایا تھا کبھی انہوں نے یہود و نصارہ کی تہذیب کو اپنایا تھا غیروں کے طریقے کو اپنایا تھا کبھی انہوں نے اپنی اولاد کو عیسائی اور یہود و نصارہ کے کانوینٹ کے اندر داخل کیا تھا کبھی انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے اندر جہیز لیا تھا جہیز دیا تھا کبھی انہوں نے ویڈیو گرافی کا استعمال کیا تھا کیمرے کا استعمال کیا تھا یہ معاملہ نہ سمجھ میں آ رہا ہے دیوانہ سمجھتے ہو مارو مجھے پتھر میں دیوانہ ہوں مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لائٹ کے آنے کے بعد اندھیرا چلا جاتا ہے خوشبو کے آنے کے بعد بدبو چلی جاتی جاتی ہے صاف کرنے کے بعد کچرا ختم ہو جاتا ہے نور آنے کے بعد ظلمات چلے جاتے ہیں مسلمانوں یہ کیسا معاملہ ہے یہ کیسا عجوبہ ہے کہ قرآن سنتے ہو اور کافروں کے راستے پر چلتے ہو آخا کی سنتیں سنتے ہو اور آخا کی سنتوں کو اپنے گھر میں قتل کرتے ہو موت مانگ لیتے اللہ سے یا اللہ میرے گھر سے سنت کا جنازہ نکلنے سے پہلے میرے گھر سے بے حیائی میرے گھر میں آنے سے پہلے بے شرمی آنے سے پہلے کیا اچھا لگتا ہے تمہیں اچھا لگتا ہے تم ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو دادا بیٹھا ہے نانا بیٹھا ہے بہو بیٹی ہے بیٹی بیٹی ہے ایک ملن آتا ہے اور ایک ہیروئن کے کپڑے اتارتا ہے اور اسے بسترے میں مادر ذات برہنا اس کی آبرو لوٹتا ہے اس کی عزت لوٹتا ہے کیا سوچتی ہوگی بیٹی بہو کیا سوچتی ہوگی کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا تمہارے شرم کو کیا ایمان میں شرم داخل نہیں میرے آقا نے فرمایا الحیا و من المان کہ یہ سکے کے یہ دو رخ ہیں ایک رخ دیکھو تو ایمان نظر آئے گا اور دوسرا رخ دیکھو تو حیا نظر آئے گی کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کیوں کوئی اور نہیں ملا ٹھٹا کرنے کے لیے کامیڈی سیریل دیکھ لیتے کامیڈی فلم دیکھ لیتے اور یا راچناؤں کے ساتھ بیڑی سگریٹ پی کر ہوٹلوں کے فٹ پاتھوں پر ٹھٹا کر لیتے مذاق کر لیتے ایک دین ملا ہے تمہیں ایک میرے آقا کا مذہب ملا ہے میرے آقا کی سنت ملی ہے تمہیں مذاق کرنے کے لیے اسلام کا نام لیتے ہو سوبروں حرام زادوں کا چہرہ بناتے ہو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس داڑھی مڑے چہرے سے سوال کرو یہ چہرہ سوالات پیغمبروں میں کس کا چہرہ ہے سوالات صحابہ میں کس کا ہے تابعین میں کس کا ہے چار اماموں میں کس کا ہے اولیاء میں کس کا ہے نقش بندیا میں کس کا ہے چشتیہ میں کس کا ہے قادریہ میں کس کا ہے سہربندیا میں کس کا ہے دیوبندی میں کس کا ہے بریلی میں کس کا ہے اسلامی میں کس کا ہے تبلیغ میں کس کا ہے ارے چلو یہ چہرہ کیا غیروں کے اندر بھی ابو جہل میں نظر آتا ہے ابو لہب میں نظر آتا ہے ادوا میں نظر آتا ہے شیما میں نظر آتا ہے فرعون میں نظر آتا ہے حامان میں نظر آتا ہے شداد میں نظر آتا ہے تم شداد سے بے گزرے تم حامان سے بے گزرے تم فرعون سے بے گزرے تم ابو لہب سے بے گزرے تم ابو جہل سے بے گزرے وہ تو داڑھی رکھنے والے تھے تم کو کس نے مجبور کیا کس نے مجبور کیا کہ کلمہ پڑھاؤ اور نبی کے چہرے کا مذاق اڑاؤ کوئی بن نبی مویت پیدا ہو گیا جو آج نبی کے چہرے پر تھوکے گا اسرائیل کم ہے اسلام مسلمان دشمن کم ہے امریکہ کم ہے فرانس کم ہے برطانیہ کم ہے ابو غریب جیل کم ہے گوانتا کا نام وی کی جیل کم ہے اسلام کا ٹھٹا کرنے کے لیے اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہ مسلمانوں تم کلمہ پڑھ کر آج نبی کے چہرے پر تھوک رہے ہو کلمہ پڑھ کر ماؤں کا بلاکار کر رہے ہو کیا تم نے نہیں سنا کہ سود کا کم سے کم درجے کا عذاب اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے اور وہ بھی چھتیس مرتبہ اور میں اکثر مجالس کے اندر کہا کرتا ہوں کہ ماں اگر زندی ہے تو ماں کے کپڑے اتار کر ماں اگر مری ہوئی ہے تو ماں کی قبر کو کلاڑے سے کھود کر اس کے کفن کو پھاڑ کر یہ علماء بیٹھے ہیں حدیث پاک کے اندر زندہ اور مردہ کی قید نہیں ہے حدیث پاک کے اندر صرف یہ بات ہے کہ سود کا کم سے کم درجے کا عذاب اپنی ماں کے ساتھ وہ کام کرے جو ایک کتا اپنی کتیا کے ساتھ کرتا ہے ایک سور اپنی سورنی کے ساتھ کرتا ہے سنگا والوں کو کوئی اور نہیں ملا بینک والوں کو کوئی اور قوم نہیں ملی وہ قوم ملی جس کا ایمان ہے عوام اندار فی الب اللہ اللہ رسکو نا کہ زمین و آسمان کو پالنے والی ذات اللہ ہے تیرے گلی کا کتا پل سکتا ہے تیرے گلی کا سور پل سکتا ہے تیرے پیٹ کے جراثیم پل سکتے ہیں تیرے پاخانے کے کیڑے پل سکتے ہیں میری ماں میری امت کی میرے کی کی امت بیٹی کیا تیرا شوہر نہیں پل سکتا تیری اولاد نہیں پل سکتی تو سنگا سے پلے گی تو سود سے پلے گی تو بینکوں سے پلے گی تو لون سے پلے گی اور اگر کہے یہ علماء تو سات چودہ سو سال پہلے کی بات کرتے ہیں زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا زمانے کو چلانے والا کون تیرا باپ زمانہ کس کا اللہ کا کل بھی اللہ وہی تھا آج بھی اللہ وہی ہے اللہ لا لا الہ الا هو الحی القیوم تاخذه سنۃ ولا نوم اسے اون بھی نہیں آتی اسے نیند بھی نہیں آتی کل بھی وہی پالنے والا تھا آج بھی وہی پالنے والا کہاں چلا گیا تیرا ایمان بیان سے پلتا ہوں کاروبار سے پلتا ہوں روزی سے پلتا ہو انفلینس سے پلتا ہو سیاسی کتوں سے پلتا ہو حکومت سے پلتا ہو کیا ہوئی آیت کا ترجمہ ان اللہ ہوا رزا ظلم و المتین اللہ روزی دینے والا کلام پاک کی ایک آیت کلام پاک کا ایک جملہ کلام پاک کا ایک حرف اگر کوئی انکار کرتا ہے علماء بیٹھے ہیں تو پوچھ لینا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح ٹوٹتا ہے اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے اور بیوی حرام ہوتی ہے تو سور اور کتے کے حرام کے پلوں کو وہ پیدا کرتا ہے کیا ہوا ترجمہ میں دیوبندی بریلوی کے اختلاف کو لے کر نہیں بیٹھا ہوں میں تبلیغی اور جماعت اسلامی کے جھگڑے کو لے کر نہیں بیٹھا ہوں میں بیس رکعت آٹھ رکعت کے مسئلے کو لے کر نہیں بیٹھا ہوں میں رفا دین اور عدم دین کے مسئلے کو لے کر نہیں بیٹھا ہوں میں آمین بل جہر اور آمین بل سر کے مسئلے کو لے کر نہیں بیٹھا ہوں میں بیٹھا ہوں تمہارے چہروں کو لے کر میں بیٹھا ہوں تمہارے لباس کو لے کر میں بیٹھا ہوں تمہارے کردار کو لے کر میں بیٹھا ہوں تمہارے کرتوت کو لے کر میں بیٹھا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت کو لے کر آبرو کو لے کر شرم کو لے کر حیا کو لے کر غیرت کو لے کر بھاڑ میں جائے اختلاف وہ علماء جانے بیس رکا تھک ہے یا آٹھ رکعت حق ہے وہ علماء جانے رفع دین کیا ہے عدم رفع دین کیا ہے وہ علماء جانے وہ محدثین جانے وہ فقہ جانے آمین زور سے آبی آہستہ وہ ان کی مسجد والے جانے کہ اس مسجد میں کیا ہوتا ہے اس مسجد میں کیا ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا تو مسلمان بھی باقی ہے مسلمان ہے نماز آگے کا مسئلہ روزہ آگے کا مسئلہ تلاوت آگے کا مسئلہ رسائے آمین بل جہر آمین بسر آگے کا مسئلہ ایمان ہے یہ چہرے ایمان والوں کے یہ کون سے چہرے یہ وہ چہرے جس نے چیچینیا کے اندر ہماری تیرہ اور چودہ سالہ امت کی بیٹیوں کے بلاکار کرنے والے کے چہرے ہیں کسی کتے کا چہرہ بنا لیتا میرے رب کو رحم آ جاتا کسی خنزیر کے کھال کو اپنے اوپر ڈال لیتا میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں خنزیر اللہ کی مخلوق ہے کتا اللہ کی مخلوق ہے گدا اللہ کی مخلوق ہے گدا اللہ کا دشمن نہیں ہے اور سور اللہ کا دشمن نہیں ہے وہ ایک مخلوق ہے جن کو اللہ نے پیدا کیا میں اللہ کی عزت اور اللہ کی عزت کی اور جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو کتے کی کھال پہن لیتا میں تجھے معاف کر دیتا کی کھال پھیر لیتا میں تجھے معاف کر دیتا وہ قوم جس قوم پر اللہ نے کہا کہ ضوری بت ذلت والمسکنہ وہ بغضب من اللہ ہمیشہ ان پر لانت ہے جس کو ہر رکعت میں جماعت میں انفرادی دن کی رات کی فرض واجب نفی سنت موقع سنت غیر موقع ہر نماز کے اندر کہتا ہے دن سراط اے اللہ سیدھا راستہ چلانا سراط اللہ دینا انعمتا علیہم کون سا سیدھا راستہ حنفی کہتا ہے یہ دیوبندی کہتا ہے یہ تبلیغی کہتا ہے وہ مرکزی کہتا ہے وہ اسلامی کہتا ہے وہ اللہ نے تشریح کی سراط اللہ دینا انعمت علیہ کہ وہ سیدھا راستہ کہ جن پر میرے نیک بندے چل رہے ہیں اور بہری علیہم علیہ ہر نماز میں ہر بڑا ہر چھوٹا مرتبانہ اور امام اور غیر امام انفرادی اجتماعی دن کی رات کی عید کی رمضان کی غیر رمضان کی کہتا ہے غیر المقوبی علیہم علیہ اللہ کتوں کے راستے پر نہیں سوروں کے راستے پر نہیں ان کے راستوں سے پناہ نہیں مانگی گئی علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں مغزوب کے اندر کتا بھی نہیں آتا کتا اللہ کی مخلوق ہے سور اللہ کی مخلوق ہے گڈھا اللہ کی مخلوق ہے کبوتر اللہ کی مخلوق ہے کپا اللہ کی مخلوق ہے اے اے مڈے میری ماں اے میری بہن اے میری امت کی بیٹی آج غیروں کی نقالی کرنے والی رنڈیوں کے کپڑے پہننے والی تن چست برتے پہن کر لوگوں کو زنا کا دعوت دے زنا کی دعوت دینے والی شہباد کو ابھارنے والی میں کہتا اگر تو گدھی کا لباس ڈال لیتی کسی جانور کا لباس ڈال لیتی میں کہتا محترم ماں اور بہنوں لیکن قرآن کہتا ہے علیہم کہ وہ قوم جو یہود اور نسارا ہیں جنہوں نے ہماری ماؤں کی آبرو کو لوٹا ہماری بیٹیوں کی امت کی بیٹیوں کی آبرو کو لوٹا وہ قوم جن کے چہرے تم دیکھنا ہو آؤ ابو غریب کے اندر میں دکھاتا ہوں آؤ گمان تنابئی کی جیل کے اندر دکھاتا ہو آؤ جموں کی جیل میں دکھاتا ہو آؤ تہاڑ جیل کے اندر میں دکھاتا ہو آؤ گجرات کی گلیوں کوچوں کے اندر میں دکھاتا ہو آؤ آؤ امریکہ کی سڑکوں میں دکھاتا ہوں آؤ فرانس کی گلیوں کے اندر دکھاتا ہوں آؤ برطانیہ کے ایئرپورٹ کے اندر دکھاتا ہوں یہ چہرہ میں نے کہا نا کتے کا آپ نے لبادہ ڈال لیا ہوتا میری ماں میری بہن تو رنڈیوں کا لباس پہننے کے بجائے کسی جانور کا لبادہ پہن لیتی اس کے کھال کو اوڑھ لیتی میں تجھے محترم اور موخر سے کتاب کرتا لیکن یہ وہ چہرے جن کے ہم نے نقشے جو ہے ابو غریب جیل کے اندر دیکھے ہیں چیچنیا کے اندر دیکھے ہیں بوسینیا کے اندر دیکھے ہیں فلسطین کے اندر دیکھے ہیں سوڈان کے اندر دیکھے ہیں لبنان کے اندر دیکھے ہیں اب کیا تو فلسطین میں نہیں دیکھ رہا ہے کیا تو اب عراق کے اندر نہیں دیکھ رہا ہے کیا تو اب الجزائر کے اندر نہیں دیکھ رہا ہے کیا تو بغداد کے اندر ان کے چہرے نہیں دیکھ رہا ہے یہ وہ چہرے ہیں جو مسجدوں کے دشمن ہیں یہ وہ چہرے ہیں جو اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں یہ وہ چہرے ہیں جو دین اسلام کے دشمن ہیں بتا آج تک کلام پاک جو تو سنا تیرا چہرہ نہ بن سکا تیرا لباس نہ بن سکا تیرے گھر سے اس ٹی وی کا جنازہ نہ نکل سکا بے حیائی کا جنازہ نہ نکل سکا بے شرمی کا جنازہ نہ نکل سکا بے پردگی کا جنازہ نہ نکل سکا میں کس زبان میں کس لغت میں تجھے مومن کہوں مسلمان کو بتا تو صحیح مجھے میرے پاس ایسا کوئی کیمرہ نہیں ہے الٹرا ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے کہ میں اس کیمرے کو تیری پینٹ کے آگے سے گزاروں اور تیری سترہ اور اٹھارہ سال کی پہلے کی تاریخ کا مجھے پتا لگ جائے کہ تو بھاگ رہا تھا تیرے باپ تیرے تیرے دادا ماما اور تیرے چچا پکڑ کر زبردستی تیری ختنا کر دی میرے پاس کیمرہ نہیں اور دنیا نے اتنی ترقی اس ایمان کے راستے میں نہیں کی یہود بھی تو خطرہ کرتا ہے میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں کہ جو تیری پیشانی کو دیکھ کر اس یہود و نصارہ کے ہوئیے میں دیکھ کر گالیاں دیتے ہوئے بکواس کرتے ہوئے حیال حیال الفلا صدا لگ رہی ہے ممبر رسول سے نائب بلال چیختا چلاتا اس کا گلا بیٹھ چکا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے گھر پھر ٹی وی چلے کسی کا دکان چلے کسی کا کاروبار چلے یہ کون ہے یہ کون ہے نماز کے وقت کاروبار کرنے والے ان کے ماں کون ہے ان کے باپ کون ہے ان کی آل اولاد کون ہے ان کا حسب کیا ہے ان کا نصب کیا ہے ان کا خاندان کیا ہے ان کا قبیلہ کیا ہے میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اس آلے کو میں ماتھے پر رکھوں جیسے بخار کا ٹمپریچر بتاتا ہے کہ بخار ستر ڈگری ہے بخار سو ڈگری ہے تو بتا دیں کہ یہ مومن بھی ہے مسلمان بھی ہے تیرا چہرہ تو نہیں بتاتا تیرا لباس تو نہیں بتاتا نماز کے وقت تیرا کیرم بورڈ کھیلنا نماز کے وقت تیرا میچ دیکھنا شادی محلوں کے اندر پہلے تو مسلمانوں کے شادی محل الگ ہوتے تھے غیر قوم کے شادی محل الگ ہوتے تھے غیر قوم کلیانہ منڈپ کے اندر نکاح کرتی تھی اپنا جو ہے وہ شادی کے رسومات کو انجام دیتے تھے عیسائی کرسچن ہالوں کے اندر اپنی شادی کے رسومات کو انجام دیتے تھے مسلمان ان کے مخصوص شادی محل تھے جو مسجدوں کے قریب ہوتے تھے جو اسکولوں کے قریب ہوتے تھے جو مدارس کے قریب ہوتے تھے جو مسلمانوں کے محلوں میں ہوتے تھے کم سے کم ان اسلامی ناموں کی وجہ سے کہ اسلامی بیت المال ہے صفا شادی محل ہے مروا شادی محل ہے سلیمان شادی محل ہے ایک ادنا نشانی تو تھی کہ چلو اس میں آنے والا دلہا دلہن کے لیے کوئی مسجد سے قاضی آیا ہوگا کلیانہ منڈپ ہے ایک اور وہاں پر مورتی رکھی ہوئی ہے دلہن ابھی بیوٹی پارلر سے بن کر سور کر آئی ہے جو دلہا اس کے لیے حلال تھا ابھی اس نے چہرے کو نہیں دیکھا ابھی اس نے اس کے جسم کو نہیں دیکھا آنے والا نان ویجیٹیرین آنے والا ویجیٹیرین پہلے وہ کافر کڑے ہو کر پیشاب کرنے والا وہ یہودی اندر شمار ہونے والا دلہا جس کے لیے ایجاب قبول کرایا گیا جس کی ملکیت میں دلہن کو دیا گیا اور جس کے لیے کہا گیا کہ خدا کے بعد اگر کوئی سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے کیا کرے آج اسے پرایا دیکھ رہا ہے یہودی دیکھ رہا ہے عیسائی دیکھ رہا ہے شادی محل کلیانہ منڈپ ہونے کی وجہ سے شبہ ہو رہا ہے کہ مسجد سے قاضی کو بلایا گیا یا مندر سے پنڈت کو بلایا گیا چل چھال ہونے کی وجہ سے شبہ ہو رہا ہے کہ مسجد سے دفتر کو لایا گیا یا کسی پادری اور پوپ سے اس کا جو ہے پھیرے لگائے گئے یا اس کی انگوٹی ہاتھوں کے اندر انگلیوں کے اندر ڈالی گئی مسلمان ہے کیا ہو گیا کہ نہ تو تیری شادی سے پتا لگتا ہے نہ کاروبار سے پتا لگتا ہے نہ ظاہر سے پتا لگتا ہے نہ باطن سے پتا لگتا ہے نہ صورت سے پتا لگتا ہے نہ کردار سے پتا لگتا ہے نہ لباس سے پتا لگتا ہے ہے اس کا جواب مسلمان کے پاس جی دل میں ہی مان ہونا چاہیے دل میں محبت رسول ہونا چاہیے تیری بیٹی کو بیاہ کر کے لے جائے نہ کھانا دے نہ کپڑا دے نہ استنجا کرنا دے نہ بیت الخلا جانے دے نہ اس کی خواہشات کو پورا کرے ابھی دل میں محبت ہے دل میں محبت ہے تو حقوق ادا کرے گا نہیں کرے گا خوشبو چھپانے سے چھپتی ہے عطر چھپانے سے چھپتا ہے تو ایمان عطر سے گئی گزری چیز ہے اگر ایمان چھپنے کی چیز ہوتی تو حضرت بلال بے وقوف تھے چھپا کر رکھتے کون ان کو حکم دیا تھا کہ احد احد کہتے رہو مار کھاتے رہو پوچھا گیا کہ بلال کوئی ضروری نہیں تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے تک ایمان اور اسلام کو چھپا رکھے تھے صحابہ کرام کوئی ضروری نہیں تھا پوچھا گیا کہ آپ کیوں مار کھاتے ہیں اور خاموش نہیں ہوتے حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ایمان چھپانے سے چھپتا نہیں ہے مار جو کھا رہے کہا کہ مار میں لذت آتی ہے اللہ کی محبت دل میں ہوتی اللہ کے نبی سے محبت ہوتی قرآن سے تعلق ہوتا مسلمان آج یہ تیری زندگی ہوتی ہر طرف پٹ رہا ہے ہر طرف مار کھا رہا ہے مکان ہمارا جلے دکان ہمارا جلے ماں بہنوں کی آبرو ہماری لوٹے اور پھر قید نوجوانوں کو کیا جائے ہر فساد کے بعد ہر حادثے کے بعد ہر فرقہ مارانا حادثے کے بعد ایک ہی کہانی مسلمانوں کو چن چن کر پکڑا جا رہا ہے مسلمانوں کی عورتوں کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہے خسارہ دیکھا گیا بجٹ دیکھا گیا تو بجٹ کے اندر پایا گیا کہ گاڑیوں کو نقصان مسلمانوں کا دکانوں کو جلایا گیا کارخانوں کو جلایا گیا آبرو کو لوٹا گیا اور قید بھی مسلمان ہوا مسلمان یہ زندگی گزارنے کے لیے آیا تو اللہ سے دامن توڑا نبی سے رشتہ توڑا مسلمان اختلافات کو بھلا دے مسلک کے جھگڑوں کو ختم کر دے اللہ کا اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کوئی تبلیغی مر رہا ہے مرنے دے کوئی بریلی مر رہا ہے مرنے دے کوئی اہل حدیث مر رہا ہے مرنے دے اپنے ایمان کی شبا کو جلانے کی فکر کر پہلے اس یہود نے نصارہ نے ہمیں جزوی اور پروئی اختلاف کے اندر مبتلا کر کر اصل پھل سے ہمیں محروم کر دیا اصل ایمان سے ہمیں دور کر دیا مسلمان حادثہ ہوا اور دوسرے دن بڑے داڑیوں کی ایک جماعت ایک جمعیت ایک وقت اخبار میں فوٹو سرخی کے ساتھ یہی وہ لما جو کل تک کہتے تھے فوٹو کھینچانا حرام گناہ کبیرہ قیامت کے دن تصویر میں جان ڈالنی پڑے گی اور کفر شیر کے بعد بڑا گنا گورنر کے پاس ہندو مشرق کافر یہودی گورنر کے پاس یہ نبی کا نائب یہ نبی کا جانشین یہ امت یہ قوم کا سردار بھی مانگتا ہوا ہماری ماں کی آبرو کو بچا لو ہماری بیٹی کی آبرو کو بچا لو ہمارے خیر مخیب نوجوانوں کو رہا کر دو کہ آج بھیک مانگنے کے لیے پیدا ہوا مسلمان کو تو بھیک مانگنے کے لیے پیدا ہوا اللہ کے لیے سو یہ مقام تیرا کیوں پیدا ہو گیا آج اس گھٹیا مقام پر تو کیوں آ گیا لٹے تیرا پٹے تیرا عزتیں تیری عورتوں کی جائے آبرو تیری عورتوں کی جائے مکان و دکان تیرا جلے اور پھر تو غیروں سے بھیک مانگے اپنے تحفظ کی تو غیروں کے سروں پر عصمت اور عفت کی چادر ڈالنے کے لیے آیا تھا مسلمان تو بھیک دینے کے لیے آیا تھا تو داتا بن کر آیا تھا تو سخی بن کر آیا تھا عثمان غنی یہود میں نہیں پیدا ہوئے عثمان غنی نصارہ میں نہیں پیدا ہوئے عثمان غنی ابو جہل ان شیبا کے خاندان میں نہیں پیدا ہوئے ہماری ذات ہماری برادری مسلمانوں کی جماعت میں پیدا ہوئے حافظ تائی ہم میں پیدا ہوئے آقا ہمارے پیغمبر ہیں وادیا بھر بھر کر دے دیا کرتے تھے اما عائشہ ہماری اما ہے اما عائشہ ہماری امی جان ہے کہ دن بھر وہ سب کا کیا کرتی تھی بوریاں بھر بھر کر دیا کرتی تھی اور رات میں افطاری کا وقت آتا تو پھر کچھ دسترخوان میں نہیں ہوتا خادمہ کو بلاتی کنیز کو بلاتی کہ کچھ کھانے کے لیے ہمیں پیش کرو خادمہ کہتی امی جان آپ ہی نے تو کہہ دیا اس غریب کو بھی دے دو اس غریب کو بھی دے دو اسے بھی دے دو بوریاں بوریاں بھر بھر کر دے دی کہا ایک کام کرو چراغ تو جل رہا ہے بتی کو جلا دو تیل سے افطاری کر لیں گے دینے والے تھے ہم ہم نے بھیک نہیں مانگی ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہم نے شیر ابھی تعلیم میں پتے چڑھائے ہم نے شیر ابھی تعلیم کے اندر چمڑے بھگو کر کھائے مسلمان ہماری تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھ لے تو ہمیں زلیل کر رہا ہے تو ہمیں رسوا کر رہا ہے دیکھ مارنا ہے مار دے علماء کو قتل کرنا ہے کر دے مدارس کو چندہ بند کرنا ہے بند کر دے چرم قربانی اس کی کھال کا پھال بنا کر تو کھانا ہے کھا لے تو جو چاہے کر مسلمان تجھے اللہ کا واسطہ اللہ کے رسول کا واسطہ کہ اللہ کے نبی کو رسوا نہ کر زمین لا کر کیا ملتا ہے تجھے کیا ملتا ہے تجھے یہ حالت دیکھ کر بتا حرم محترم کے اندر سرور کو نہیں دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور ابو جہل کے افراد آ کر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیتے ہیں حرد فاطمت زہرا رضی اللہ نے تشریف لائی ابا کیا آپ کا جھگڑا ہے کیا اختلاف ہے یہ کیوں آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کیوں کاٹے ڈالے جاتے ہیں کیوں آپ کو شاعر کہا جاتا ہے کیوں آپ کو مجنون کہا جاتا ہے کیوں آپ کو کاہن کہا جاتا ابا کچھ کرتے کیوں نہیں ابا ان سے بات چیت کرتے کیوں نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمپرومائز کیا مساحت کی میمورینڈم لے کر گئے صبر کیا نہیں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھے حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ضرور ہم نے مار کھائے ضرور ہمیں اپنے ملک سے نکالا گیا ابی علیہ السلاۃ والسلام کو آرو سے چیر دیا گیا ہر پیغمبر کو ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا لیکن کوئی پیغمبر کوئی ابراہیم اپنے نمرود سے کمپرومائز کیا ہو کوئی موسا اپنے فرعون سے مصالحت کی ہو کوئی پیغمبر ابو جہل اور ابو لہد کے سامنے اور ابا اور شیبا کے سامنے جھکا ہو مسلمانوں آج یہ جو زمین دیکھ رہی ہے آج جو آسمان دیکھ رہا ہے یہ فرشتے بھی ہمیں دیکھ کر ہنستے ہوں گے روتے ہوں گے اے اللہ ہزاروں انقلاب آئے ہزاروں آبادیاں ویرانوں کے اندر بدل گئی ہزاروں جنگل آبادیوں کے اندر بدل گئے سینکڑوں ندیوں کے نقشے بدل گئے اے رب کریم یہ کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس قوم کو تو نے خیر امت کہا جس قوم کو کہا العالون کہ تم رہو گے جس قوم کو کہا کہ نصر من اللہ القریب اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی کامیابی آئے گی جس قوم کو کہا انا ننصر رسلنا والذین آمنوا کہ ہم پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کی مدد کیا کرتے ہیں اور جس قوم کو کہا انا فتحنا مبینہ جس قوم کو تو نے قرآن دیا جس قوم کو تو نے جنت دی جس قوم کو تو نے کعبہ دیا جس قوم کو تو نے حرم دیا جس قوم کو تو نے ریاض الجنا دیا جس قوم کو تو نے گمبد قزرا دیا جس قوم کو تو نے سورہ بکرا دیا جس قوم کو تو نے سورہ فاتحہ دیا جس قوم کو تو نے کرام پاک کی ایک سو چودہ سورتیں دی جس قوم کو تو نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیا جس قوم کو تو نے شفاق کا پروانہ دیا جس قوم کو تو نے حوض کوثر کا پانی دیا آج یہ کیا دیکھ رہی ہے منظر یہ کیا دیکھ رہی ہے اس قوم کی بیٹیاں رنڈیوں کی نقالی کر رہے ہیں اس قوم کے بیٹے زانیوں کی نقالی کر رہے ہیں سلمانوں کیا کبھی ہے دنیا کی ترقی پر نہ جاؤ نہ جاؤ امریکہ اس جیسی سو ترقیاں کر لے امریکہ یہ ملک لے لے ملک کے خزانے لے لے آل اولاد لے لے جان لے لے مال لے لے ہمیں نبی کی سنت زمین آسمان کے خزانوں سے زیادہ پسندیدہ ہے مدینہ طیبہ کا کاٹا تیرے تخت اور تیری شہنشاہیت کے تاپ سے زیادہ ہمیں عزیز ہے ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ سنت دنیا کے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے اور اسے چھوڑنے والا ایک نمبر کا پاگل بے وقوف ہے جس کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم جن چہروں میں میرے محبوب کی سنت نہیں جن عورتوں کے بدن میں اما عائشہ کا پردہ نہیں حضرت فاطمہ کا عصمت حضرت فاطمہ کی عصمت اور عفت کی چادر نہیں آج یہ آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ان کو کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے ان کو کسی کافر نے اچک لیا ہے ان کو کسی یہودی کتے نے ان کو کسی عیسائی کتے نے ان کو اچک لیا ہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب صحابہ کرام ایران کے دربار میں گئے اور دو صحابہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی کے ہاتھ سے کھانے کا لطف گر گیا اٹھا کر کھانے لگے تو دوسرے صحابی صحابی نے کوہنی ماری کہ بڑے لوگوں کے سامنے نیچے گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھا رہے ہیں یہ بادشاہ کیا سمجھیں گے یہ بڑے لوگ کیا سمجھیں گے یہ معذرت لوگ کیا سمجھیں گے کوئی بڑا نہیں بڑا وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چلے بڑا وہ ہے جو نبی کے راستے پر چلے بڑا وہ ہے جو قرآن کو تھامے بڑا وہ ہے جو حدیث کو تھامے بڑا وہ ہے جو میرے محبوب کے طریقے کو تھامے بڑا وہ ہے جو مکے کی راہ لے بڑا وہ ہے جو مدینہ طیبہ کی راہ لے وہ کمینہ ہے جو زمین و آسمان کا خزانہ رکھنے کے باوجود پیغمبر سے عداوت بول لے وہ زلیل ہے وہ کتے اور سبر سے سے بدتر ہے جو میرے نبی کے طریقوں کو گھنونی نگاہ سے دیکھتا ہے قارون کے پاس دولت کی کمی فرعون کے پاس حکومت کی کمی تھی فرعون کی سیاست سے بڑھ کر تم حکومت کے ایوانوں میں اپنا رسل و رسوخ بڑھاؤ گے قارون کی دولت سے بڑھ کر اپنے خزانے تم سوئس بینک کے کھاتوں کے اندر تم جمع کرو گے اندھار تجری من تحتی فلا تم سیرو کیا تمہارے پاس ایسا مکان ہے کہ مکان تو ہو لیکن مکان کے نیچے ندی بھی بہتی ہو اس مال کو کس نے دیکھا کیا شداد کی جنت سے زیادہ تمہارا محل قیمتی ہے کیا قوم ثبوت کی عمارتوں سے زیادہ یہ نقلی سیمنٹ اور نقلی لوہے کی عمارتیں اور اپارٹمنٹ مضبوط ہو کیا آئے دن ایک دھکے سے عمارت نہیں گر رہی ہے کیا آئے دن ایک بارش کے تھپیڑے سے عمارت نہیں گر رہی ہے کیا قوم نے عمارتوں کو گرتے الٹتے پلٹتے حادثوں کا شکار نہیں دیکھا وہ سمود الدین جانو سفر ویلوار وہ پھر آؤ نہ دل اوتار الدینہ تب پہاڑوں کو تراش کر جنہوں نے بڑے بڑے محل بنائے فارسل علیہ مریحم سر سرا ایک ہوا اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجی اور ان کے وجود کو تباہ کر دیا ان بنگلوں میں تم محفوظ رہ جائے گا میری ماں میری بہن امت کی بیٹی اللہ نے تجھے سونے سے زیادہ قیمتی بنایا چاندی سے زیادہ قیمتی بنایا ہیرے سے زیادہ قیمتی بنایا جواہر سے زیادہ قیمتی بنایا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جنتی ہوروں سے زیادہ اللہ نے تجھے قیمتی بنایا آج تو ایک رنڈی کی نقالی کرتی ہے فلم میں کام کرنے والے ڈرامے میں کام کرنے والی حرام زادی کی تو نقالی کرتی ہے ماں تیرے سینے میں ایمان ہے تیرے سینے میں اما فتح القبرا رضی اللہ تعالیٰ نا کی نسبت ہے حضرت عائشہ سے تیری نسبت ہے گمد قدرا سے تیری نسبت ہے سفا چبوترے سے تیری نسبت ہے نبی کی صاحب زادیوں سے تیری نسبت ہے امریکہ اس جیسی دولت ہزار پر تبا تو ہمیں دے ایک مسمار دنیا بھر کی دولت کے مقابلے میں ہمیں عزیز ہے تیری جان گھٹتی ہے تیری جان بڑھتی ہے تیری ناکام ہوتی ہے تیری کبھی ملتی ہے لیکن ہم وہیں پر رکے ہوئے ہیں جہاں ہمارے پیغمبر نے آدھی پنڈلی تک ہمیں پیجامہ دے کر گئے ہم اسی امامے میں ہیں ہم اسی اسماعت میں ہیں ہمیں اسی تصویر فاطمہ کے تینتیس دانوں میں ہے نہیں یہ کوہ نور لے لے یہ تاج محل لے لے یہ لال قلعہ لے لے یہ زمین کے خزانے لے لے دے دے میرے محبوب کی سنت دے دے دے دے مدینے کی فضا دے دے دے دے بقی کی زمین دے دے دے دے دنیا میں جنت کا نمونہ ریاض الجنہ کے دو سجدے ہمیں دے دے دے دے مدینے کی فضا دے دے حرم کی فضا دے دے اور زمزم کے قدرے دے دے ہمیں زمزم پانے کے بعد اب کچھ اچھا نہیں لگتا ہمیں قرآن پانے کے بعد اب کچھ اچھا نہیں لگتا اب ہمیں نبی کے پیروں کی خاک سرما بنا کر لگانے کے بعد اے امریکہ اے دنیا کے پجاریوں اے دنیا کے کتوں ہم جھگڑوں میں آنا نہیں چاہتے ہمیں عزیز ہے ہمیں محبوب ہے ہم ماں لٹا دیں گے ہم باپ لٹا دیں گے ہم اولاد لٹا دیں گے ہم آقا کے طریقے کو مٹتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کریں گے تو لاکھ کارٹون پیدا کر تو لاکھ فلمیں بنا لے یہ کوئی اسلام مٹی کا گھرندہ نہیں ہے یہ کوئی ریت کا سمندر کے کنارے والے بچوں کا گھروندہ نہیں ہے کہ جسے لاپ مار کر تو گرا دے گا امریکہ اے اسلام کے دشمنوں مسلمان کے دشمنوں کبھی یہ خواب تمہارا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا یہ اسلام کوئی گھروندہ نہیں تم لات مار دو یہ میڈ ان چائنا اور میڈ ان جاپان کا کوئی الیکٹرانک روبوٹ نہیں ہے جسے شارٹ سرکیوٹ کر کر تم اس کو نیست نابود کر دو یہ کوئی مٹی کا اینٹا نہیں ہے جو پانی کے اندر گھل جائے سن لو دنیا کے کتوں اس کے اندر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کے میدان کے اندر دندان مبارک کا خون لگا ہے شیر ابھی طالب کی قربانی لگی ہے تعریف کا لہو آپ کا لگا ہے مکہ مکرمہ کے کاٹوں پر چلنے کی جمت لگی ہے اس پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رہا کا فخر و لگا ہے اس پر نبی کے پیٹ کے دو پتھر لگے ہیں اس پر سعید الشہدا حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر کا ٹکڑا لگا ہے اس پر بدر کا خون لگا ہے اس پر عہد کا خون لگا ہے اس پر تبوک کا خون لگا ہے اس پر نبی کی ہجرت لگی ہے اس پر نبی کی قربانیاں لگی ہیں تم غلط فہمی میں نہ رہنا ان داڑھی موڑے کتوں کو دیکھ کر ان بے نمازی کتوں کو دیکھ کر ان کی کلیا منڈپ میں اور ان کے چرچوں اور گرودواروں میں شادیوں کے منظر کو دیکھ کر ابھی ایمان کی چنگاری ہمارے دل میں بھڑک رہی ہے ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں اس چنگاری کو شولا دینے کے لیے تو خواب غفلت میں مت رہنا ہماری قوم ہی کے اندر ماس پیدا ہوا تھا ہماری قوم کے اندر معاوض پیدا ہوا تھا جس نے وقت کے بش کو ٹونی بلیر کا خاتمہ ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا میرا رب چاہتا زمین کے اندر زلزلہ بپا کر کر ابو جہل کو نیست نابود کر سکتا تھا میرا رب چاہتا قوم نوح کے طوفان کی طرح ابو جہل کو ابو لہب کو کر سکتا تھا قوم کے دو معصوم بچے جو جنگ کے شرائط پر نہیں اتر رہے تھے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر وہ میدان جنگ کر اندر آ کر وہ پوچھ رہے تھے چچا جان چچا جان یہ وقت کے فرعون کا پتا بتاؤ صحابہ کرام نے کہا بڑے بڑوں کی بہادری کی بات نہیں ہے اس سے مڑبھیر کرنا نہیں چچا جان بتاؤ تو صحیح یہ معاذ ہی تو تھے جو ہماری قوم کے بچے تھے یہ تھے جو ہماری قوم کے بچے تھے یہ افرا تھی جو ہماری قوم کی ماں تھی یہ خمسا تھی جو ہمارے قوم کی ماں تھی یہ فولا تھی جو ہمارے قوم کی ماں تھی یہ خمسا وہ جب میدان وقت کے اندر آئی اور یہ خبر بس کر دی گئی آقا کو شہید کر دیا گیا ایک صحابی نے کہا پہلا بیٹا شہید آگے بڑھی کہا دوسرا بیٹا شہید آگے بڑھی کہا تیسرا بیٹا شہید آگے بڑھی کہا چوتھا بیٹا کہا کہ تیرے جسم میں جمبش نہیں آتی یہاں تو یہ ہے کہ بیٹے کے جسم پر مچھر بیٹھے ماں کا وجود کام جاتا ہے پیشاب نکلے ماں ساری رات نہیں سوتی ماتھے میں درد ہو پیشانی میں سر میں درد ہو ماں تڑپ اٹھتی ہے چار بیٹوں کی شہادت کے خون کو دیکھ کر وہ تو کون سا خون کا لو کھڑا ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو مجسم اس تخاوت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے کہا کہ بتاؤ میرے آخا میرے محبوب کی کیفیت کیا ہے کہا آخا با حیات ہے خبر ہے اور میڈیا غلط ہے اسی زمانے سے میڈیا غلط خبریں دیتے آیا ہے یہ میڈیا نے غلط خبر دے دی آقا شہید ہو گئے فرمایا آقا حیات ہے تو میں نے سب کچھ پا لیا یہ وہ قوم ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو رکھنے والی آج تیری حالت کیا ہو گئی آج کہاں چلا گیا تو میں تجھے کہاں تلاش کروں نوجوان کہاں تو بھاگ گیا سنیما کے قطار میں نظر آتا ہے شراب خانے میں نظر آتا ہے رنڈی خانے میں نظر آتا ہے عشق و معشوق کے فسادوں میں نظر آتا ہے کہاں ہے تو مسجد میں کہاں ہے تو آج مدرسوں میں کہاں ہے علماء کے پیچھے معمولی چماروں ٹوٹیوں کے الیکشن میں کاؤنسلروں کے پیچھے پچاس سو روپے کے اندر اپنے ایمان کا سودا اپنے ضرور کا سودا رات نہیں دیکھتا دن نہیں دیکھتا کیا نماز سے بڑھ کر تیرے پاس پچاس روپے کی قیمت کیا تیرے پاس یہ داڑھی مڑے کافی کاؤنسلر ایم ایل ایم پی پیغمبر کے جانشینوں سے زیادہ قیمتی ہے تیرے دل میں ان علماء کے جانشینوں کی قدر و قیمت کیا ہے تیرے دل میں مسجد کی عظمت کیا ہے تیرے دل میں بلال کے نائب کی قدر و قیمت کیا ہے تیرے دل میں پاس کی قدر و قیمت کیا ہے تو چندہ دیتا ہے کیا یہ نہیں سمجھ کر دیتا کہ میں محتمین پر احسان کر رہا ہوں مدرسے پر احسان کر رہا ہوں لکھ کر رکھ لے اس اسٹیج کے اندر کئی محتمین بیٹھے ہوئے ہیں بعد میں ان کے قدم پر میں اپنی ٹوپی رکھ کر ان سے معذرت چاہ لوں گا یقین کے ساتھ رب کائنات کو حاضر و نازر جان کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہو یہ مدرسے تیرے محسن ہے یہ مدرسے تیرے کرم فرما ہے یہ مدرسوں میں چندہ یہ لے رہے ہیں تجھ پر احسان کر رہے ہیں میرے اللہ کی قسم جس دن تیرا چندہ ان مدرسوں کو بند ہو جائے گا تیرے دیات کے دروازے ان مسجدوں کے لیے بند ہو جائیں گے پھر دیکھنا پھر دیکھنا یہ زمین قوم لوت کی طرح نہ پلٹی تو میرے منہ پر دینا یہ سب کے تجھے عذاب سے بچا رہے ہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ سب کا بلاؤں کو روکتا ہے تو کر کر خدا کے عذاب کو خدا کے قہر کو دعوت دے چکا ہوتا ہے اور قوم لوت کی بستی کو الٹنے والے فرشتے جب تیری قوم کی بے حیائی کو دیکھ کر گھر گھر کے اندر ٹی وی گانے بے حیائی کے ڈرامے دیکھ کر جب بستی پلٹنے آتے ہیں رات کے ڈھائی بجے تین بجے تیرے ٹمکور کے علاقے کا ایک مدرسے کا ایک بچہ اٹھتا ہے ارے بہن بھائی مدرسے کا بچہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر اس سردی کے زمانے میں وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد جب کلام پاک اٹھاتا ہے اور سبق یاد کرتا ہے فلام مین دال کتاب بلا رہی وبی یہ کتاب وہ ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں الحمد للہ العالمین فرشتے جو آداب دینے کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ اس دھرتی پر اس سرزمین پر تیرے قرآن کی سدارے لگ رہی ہیں اللہ فرماتے ہیں آداب دینے والے فرشتوں واپس آ جاؤ جہاں میرا قرآن ہوگا وہاں میرا عذاب نہیں ہو سکتا یہ وہ سن ہے کرم فرما بند کر دے ضرورت نہیں ہے یہ جب تیرے گلی کے کتے پل سکتے ہیں تو اللہ صفا کے مہمان کو نہیں پال سکتا ابو ہریرا کے نائب اور جانشین کو نہیں پال سکتا میرا اللہ پال اللہ خالہ رسول کا درد دینے والوں کو نہیں پال سکتا پالے گا تیرے چندے کی ضرورت نہیں ہے تیرے عطیے کی ضرورت نہیں ہے تیرے چر میں قربانی کی ضرورت نہیں ہے دیتا ہے تیرا باپ ٹھکانے پر لگتا ہے دیتا ہے تیری زمین بچتی ہے دیتا ہے رحمت تیری زمین پر اترتی ہے تیری دھرتی پر اترتی ہے کھوپڑیاں الٹ گئی ہیں محتمیم مصالحت کرتا ہے جی حضوری کرتا ہے سیٹ صاحب کی سود خور ہے داڑھی مڈا ہے محتمیم ایمان بنا یہ کتا نہیں تھا تو مدرسہ چل رہا تھا یہ کتا مر بھی جائے گا تو مدرسہ زندہ رہے گا ہزاروں کتے آئے اور ہزاروں کتے گئے مدرسہ اپنی جگہ پر قائم ہے اذان اپنی جگہ پر قائم ہے نماز اپنی جگہ پر قائم ہے مسلمان کیا دیکھنے کو مل رہا ہے جس قوم میں ٹیپو پیدا ہوا جس قوم میں سلطان ہوتی نہیں ہوگی ایک جس نے یہودیوں کو ان کے پیشاب پہ ڈوب مرنے کے لیے مجبور کیا تھا ایک سلطان صلاح الدین ایوبی سید اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آج وہ بیت المقدس آہے لگا رہی ہے تیرے زمیر کو جھجوڑ رہی ہے مسلمان تجھے بلا اینڈ وائٹ ٹی وی سے کلر کی فکر کلر ٹی وی سے ایل سی ڈی کی فکر ایل سی ڈی سے کیبل کلیکشن کی فکر کیبل کلیکشن سے اسٹار لگانے کی فکر اور اس کے بعد ننگے ننگے ناچ اور ننگی ننگی گندی فلمیں دیکھنے کی تجھے فکر تو تو تو نہیں نہیں جانتا جانتا نوجوان گندی فلموں کے لیے نہیں پیدا ہوا تو رنڈیوں کے لیے نہیں پیدا ہوا تو چوروں کی غلامی کے لیے نہیں پیدا ہوا تو چکوں کی غلامی کے لیے نہیں پیدا ہوا تو دنیا کا کتا بنا کر نہیں پیدا گیا پیدا کیا گیا ان دنیا خوبی ختم آجا آ جا قرآن کی طرف آ جا یہ زمین تیری غلام ہو جائے گی یہ آسمان تیرا غلام ہو جائے گا یہ آسمان کے فرشتے تیرے قادم بن جائیں گے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا دیکھ لینا اگر زندہ ہو تو میرا شکریہ ادا کرنا اور اگر بات غلط ہو میری خبر پر جوتے مار کر جانا مسلمان جس راستے پر تو چل رہا ہے یہ راستہ تباہی کا ہے یہ راستہ بربادی کا ہے یہ راستہ جسلیم کا ہے یہ راستہ کھولتے ہوئے پانی کا ہے یہ راستہ جہنم کے پیپ کا ہے یہ راستہ پسلیوں کے ملنے کا ہے یہ راستہ اجدوں کے ڈسنے کا ہے یہ راستہ بچھو کی یہ راستہ خدا کے قہر کا ہے یہ راستہ خدا کے عذاب کا ہے لکھ کر رکھ لے مسلمان تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ ہاتھ حضرت سب کو چھو کر آئے ہیں یہ ہاتھ تیرے سر پر رکھ کر تیرے پیر پر رکھ کر اے میری ماں اے میری امت کی بیٹی خدے عائشہ سمیہ سلمہ نام رکھنے والی تیری آنکھ پر تیری چٹیا پر اور تیرے دوپٹے پر یہ مبارک ہاتھ جو حضرت اسبت کو بوسا دے کر آئے ہیں جس کو حدیث کہتی ہے جس نے حضرت کو بوسا دیا اس نے اللہ کے ہاتھ کو روسا پہا کیا میں تمہارے سروں پر رکھ کر تمہاری ماں اور بہنوں کے چوٹیوں پر اور ان کے آنچلوں پر رکھ کر خدا کا واسطہ دے کر آخری مرتبہ وارننگ دے کر کہہ رہا ہوں دیکھو یہ تباہی کا راستہ ہے بربادی کا راستہ ہے یہ راستہ عذاب کا راستہ ہے کل اگر اللہ کا عذاب جھیل گھیر لے گا کل خدا کا قہر گھیر لے گا اس ملا کی بات یاد آئے گی تم مجھے گالی دو تم مجھے دہشت گرد کہو تم مجھے چور کہو تم مجھے اچکا کہو تم مجھے کہو یہ سہج بتنے والا ہے یہ چیخنے والا ہے یہ گالیاں دینے والا ہے جب نبی کو سب کچھ کہا گیا نبی نے برداشت کر لیا شاعر کہا تو برداشت کر لیا قائم کہا تو برداشت کر لیا مجنون کہا تو برداشت کر لیا ملک سے نکال لیا تو برداشت کر لیا ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہو کہو یہ ابو جہل کی وراثت ہے چہرہ کہو یہ ابو لہب کی وراثت ہے چہرہ کہو یہ فرعون کی وراثت ہے کہنا اخرجو قوم لو کی وراثت کہنا کہ نکالو نکالو ان کو نکالو مارو مجھے پتھر میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا تمہارے بچپنے سے جوانی تک پیچھا کروں گا تمہاری جوانی سے بڑھاپے تک پیچھا کروں گا تمہارے بڑھاپے سے جنازے تک پیچھا کروں گا تمہارے جنازے سے خبر تک پیچھا کروں گا میں تمہیں نبی سے رشتہ توڑنے نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا میں نہیں نہیں دوں گا میں مکے سے تمہارا نیٹ ورک نہیں ختم کروں گا میں گمبد قزرہ سے تمہارے رشتے کو ختم نہیں کروں گا مجھے گوان بے کی جیل گوارا ہے مجھے ابو غریب کی جیل گوارا ہے مجھے قید و بند کی صوبتیں گوارا ہے مجھے قربانیاں گوارا ہے مجھے فخر و واقع گوارا ہے مجھے گالیاں گوارا ہے لیکن آخا کی امت کو بکھرتا ہوا آخا کی امت کو ذلیل ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا ایک درد لے کر آیا ہو ایک گھٹن لے کر آیا ہو ایک نبی کی وراثت کا باقی نفس کالا علم یو الحدیث اصفا میری ماں میری ماں تو غریب ہو جا تجھے روٹی دے دیں گے تو بے سہارا ہو جا تجھے آنچل دے دیں گے تو مر جا تجھے کفن دے دیں گے تو مرتا ہو جا تجھے خبر دے دیں گے تجھے غسالت دے دیں گے ماں تجھے غیروں کے طریقے پر چلتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے نبی کو دکھ ہوتا ہے نبی کو تڑپ ہوتا ہے یا اللہ جس امت کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر باندھے جس امت کے لیے میں نے تاریخ کی سرزمین کے اندر اپنے خون کو قربان کیا جس امت کے لیے میں نے شیب بیوی تاریخ کے اندر چمڑوں کو بھگو کر کھایا پتوں کو چبا کر کھایا اے رب کائنات کعبے کی سرزمین مجھے بہت مقدس تھی بہت عزیز تھی لیکن اس امت کے خاطر میں یہ کہہ کر نکل گیا کہ اگر تیرے نکالنے والے نہ نکالتے میں موت تک نہ نکلتا اے اللہ اما عائشہ کہہ رہی تھی کہ ایک چاند دیکھ لیتی اور دوسرا چاند دیکھ لیتی اور تیسرا چاند دیکھ لیتی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اے اللہ تو جانتا ہے اس امت کے لیے اما عائشہ فخر واقف کیا کرتی ایک صحابیہ نے پوچھا ان دو مہینوں میں آپ کا گزر کیسے ہوتا تھا فرماتے ہیں خاندان کے کسی بچے کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کچھ جو ہے ہدیا دے کر کچھ لالچ دے کر میں گشت لگانے بھیج دیتی تھی لوگ آدھی کھجور کھا کر جو بھیج دیتے تھے یا کھجور کھا کر جو بیج پھینک دیتے تھے اس کھجور کا بھگتا کر کر میں اور کائنات کا سردار امام الانبیاء کھا کر اس کھجور کے بیچ کے پانی کو پی کر ہم سہری اور افطاری کر دیا کرتے تھے لوگوں کون سا چہرہ لے کر آقا کے پاس جاؤ گے جنہوں نے آپ کے لیے گالیاں سہی جنہوں نے آپ کے لیے فقر و فاقے کو سہا آپ کے مثال مبارک کے بعد چہرے انور کو دیکھنے کے لیے صحابہ کرام تڑپتے تھے چہرے انور نظر نہیں آیا فرمایا کہ چراغ کو روشن نہیں کرتی اما اما جان نے فرمایا چراغ تو ہے لیکن اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل تو نہیں ہے کیا نہیں مل سکتا تھا میرا رب تجھ جیسے فرون تجھ جیسے نمرود تجھ جیسے دجال تجھ جیسے بے نمازی تجھ جیسے داڑی مڈے تجھ جیسی رنڈی عورت تجھ جیسی بے حیا عورت کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھول سکتا ہے تو کیا میرا اللہ حضرت فاطمہ کو بھوکوں مرنے پر مجبور کرے گا کیا میرا اللہ اما عائشہ کو جن کی فوٹو دکھا کر اما کہاں چلی گئی تو کون سے راستے کے اندر تو بھٹک گئی لوٹ جا میری اما لوٹ جا آجا آجا اما عشا کے عبت اور عصمت اور پاک دامنی کے چادر میں آجا زمین آسمان تیرے گن گائیں گے آج تو ڈرامے ایک دوسرے کو سناتی ہے آج گیت مالا سناتی ہے آج اسٹوریاں سناتی ہے آج تو قیمت کرتی ہے میری ماں آجا تو جب دین کے لیے بنے گی دین کے لیے سمرے گی تو تیرے کوک سے مجاہد پیدا ہوں گے تیرے کوک سے حکاس پیدا ہوں گے تیرے کوک سے غازی پیدا ہوں گے تیرے کوک سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے تیرے کوک سے حضرت ٹیپو سلطان پیدا ہوں گے تیرے کوک سے قاسم نانک بھی پیدا ہوگا تیرے کوک سے اشرف علی خان بھی پیدا ہوگا اما بہت عرصہ بیت گیا بہت زمانہ ہو گیا اماں زمانے نے بہت ترقی کی لاکھوں میل کا سفر منٹوں میں طے کر لیا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لمحوں کے اندر کام مل جاتا ہے ٹیلی فون مل جاتا ہے اماں سواریوں کی رفتار بڑھ گئی سائنس کی رفتار بڑھ گئی ٹیکنالوجی کی رفتار بڑھ گئی اماں سب کچھ تو ہوا ایک سلطان ایوبی نہیں مل سکا ایک محمد بن قاسم نہیں مل سکا ایک قاسم نانت بھی نہیں مل سکا ایک اشرف علی خان بھی نہیں مل سکا ایک مجدد الفسانی نہیں مل سکا اما گھر گھر کے اندر گلی گلی کے اندر کوچے کوچے کے اندر آج ہمیں اسلام مسلمان دشمن تو دکھائی دیتے ہیں اما کربلا کا کا دکھائی دیتا ہے کربلا کا خون دکھائی دیتا ہے اما ایک حسن کو پیدا کر دے ایک حسین کو پیدا کر دے اما ایک سلطان کو پیدا کر دے ایک کو پیدا کر دے ہم منت کرتے ہیں ہم سماجت کرتے ہیں ہمارے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں ہمارے پاس روپے کی کمی نہیں نے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا تھا تو وقت کا فرعون وقت کے یہود و نسارا وقت کا امریکہ رشیا کام رہا تھا اما اور اس سے ڈر رہا تھا اس ایک بندے کے بل بوتے پر اللہ نے یہود و نسارا پر فتح نصیب فرمائی تھی اور جب بحری راستے سے سمندر کے راستے سے جب لشکر آنے لگا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ رات میں چلے گئے بیت المقدس کے اندر اور رونے لگے اور صبح میں بڑے پریشان آئے تو ایک فقیر ملا اور ایک ملا ملا اس نے کہا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ سمندر سے ایک بیڑا آ رہا ہے اور ایک فوج آ رہی ہے ہمارے پاس بحری فوج نہیں ہے تو اس اللہ والے نے کہا کہ تمہارے رات کے رونے نے تمہارے آنکھ کے آنسو کے قطرے کے سمندر میں اللہ نے اس بیڑے کو فوج کو غرب کر دیا ایسے بیٹے تو پیدا کرتی تھی ایسے سلطان تو پیدا کرتی تھی اما قرآن کو جلایا جا رہا ہے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے داڑھی کو برا کہا جا رہا ہے ٹوپی کو برا کہا جا رہا ہے فرانس کے میناروں کو ختم کیا جا رہا ہے برقع اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اما ہم سے آج ہمارے آقا کے دین کو ہمارے آقا کے طور طریقوں کو چینا جا رہا ہے تو سدھر جا کائنا سدھر جائے گی تیرے سدھرنے سے ماحول سدھرے گا تیرے سدھرنے سے گھر جنت بنے گا تیرے سدھرنے سے گھر حضرت فاطمہ کا گھر بنے گا اما عائشہ کا گھر بنے گا اما خدیجہ کا گھر بنے گا اما تیرے بگڑنے سے گھر تباہ ہوگا گھر تباہ ہوگا ماحول تباہ ہوگا ماحول تباہ ہوگا سماج تباہ ہوگا اور سوسائٹی تباہ ہوگی اما عاملوں کے پاس نظر آتی ہے جادوگروں کے پاس نظر آتی ہے پنڈتوں کے پاس نظر آتی ہے کل تو دینے والی تھی کل تو نوازنے والی تھی اما تو آدمی ولی بنایا تو نے الدین رن شکر کی تربیت کر کر ان کو قطب بنایا اما قاسم نانوتوی کو علم کا سب چشمہ تو نے بنایا اشرف علی تھانوی کو مجدد ملت تو نے بنایا طارق طیب صاحب کو حکیم الاسلام تو نے بنایا اما مجدد الفسانی کو مجدد تو نے بنایا مجاہد کو مجاہد تو نے بنایا غازی کو غازی تو نے بنایا مفسر کو مفسر تو نے بنایا محدث کو محدث تو نے بنایا اما کیا بات ہو گئی آج تو خیروں کے پاس مجاوروں کے پاس تعویذ والوں کے پاس پلیتوں والوں کے پاس ایک عورت ساتھ بن کر جاتی ہے کہ میرے بہو کی زبان بند ہو جائے بیٹا میرا ہو جائے وہ کہتا ہے کہ تیل لے کر آؤ یہی یہی عامل کے کے پاس پاس مجاور بہو ایک دوسرے روپ کے اندر جاتی ہے کہ خامن میری بات نہیں سنتا وہ ماں کی سپورٹ کرتا ہے اسے حلوہ دیتا ہے سر میں تیل ماں کا لگتا ہے منہ میں حلوا بیوی کا جاتا ہے عامل ایک ہے اما یہ پیٹ کا لٹیرا یہ پیٹ ایمان قصیدے کا لٹیرا ادھر سے بھی پیسہ کھینچ رہا ہے ادھر سے بھی دولت کھینچ رہا ہے سر میں تیل کی مالش کروا رہا ہے منہ میں میٹھا حلوا دے رہا ہے اور جیبوں کو بھر کر خاندان کو آباد کر رہا ہے اما کیا ہو گیا جب تو اللہ کی تھی شوہر تیرا تھا جب تو اللہ کی تھی ماں تیری تھی جب تو اللہ کی تھی اولاد تیری تھی جب تو اللہ کی تھی یہ ساس تیری تھی جب تو اللہ کی تھی ہم نے دیکھا کہ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہ زکری المحراب وجدہ رزقا اما غیر موسم کا پھل آج دنیا کی کوئی سائنس نہیں لا سکتی دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں لا سکتی دنیا جو بھی کر لے یہ حد حد ہے ہے ایک لمٹ لمٹ اس اس میں کے اندر وہ کام کر سکتی ہے اب یہ پانی کا گلاس ہے اس کے کے اندر اگر سائنس ذریعے سے میں آم لانا چاہوں امرود لانا چاہوں انگور لانا چاہو نہیں لا سکتا اس کا ایک دوسرا طریقہ ایک دوسرا فارمولہ ہوگا اما تیرے تقوی کی مثال وہ ہے تیری بہادری کی مثال تیرے تہارت کی مثال تیرے خدا کے قوم کی مثال کیا ہو گیا کیا ہو گیا آج عامل کا پیٹ تیرے خامل سے چوری ہوئے کیے ہوئے پیسوں سے پل رہا ہے آج مجاور کی دکان تیرے گھر کے چوری کے پیسوں سے چل رہی ہے آج پنڈت ان سے چل رہے ہیں اماں پنڈت نفا نقصان کا مالک نہیں عامل نفا نقصان کا مالک نہیں مجاور نفا نقصان کا مالک نہیں اما اماں نفا کرنے والا نقصان دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے زندگی دینے والی ذات موت دینے والی ذات بیماری دینے والی ذات شفا دینے والی ذات محبت ڈالنے والی ذات عداوت ڈالنے والی ذات اما کیا دیکھ رہا ہو کیا دیکھ رہا ہو اللہ کیوں نکل گئی تو گھر کی چار دیواری سے تجھے کس کتے نے اس چار دیواری سے نکالا تو گھر کی ملکہ تھی تو گھر کی پارلیمنٹ اور راجدھانی کی چیف منسٹر تھی وزیر اعلیٰ تھی وزیر اعظم تھی میرے محبوب نے تجھے ماں بنا کر تیرے قدموں کے نیچے جنت بسایا تھا اما میرے محبوب نے تجھے بیوی بنا کر کے آدھے کا ذریعہ بنایا تھا اما میرے محبوب نے تجھے بہن بنا کر بھائی کے جنت کے جانے کا ذریعہ بنایا تھا میرے محبوب نے تجھے بیویاں بنا کر تجھے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت پہ جانے کا ذریعہ بنایا تھا اما مقام کو کیا کھویا کہ آج اصل اور مغرب کی نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں ایک بڈا کھڑا ہوتا ہے جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اعلان کرتا ہے میرے تین بیٹیاں ہیں مجھے مدد کرو تو بھیک مانگنے کے لیے پیدا ہوگی تو تو رحمت کا خزانہ بن کر پیدا ہوگی تو تو جنت کی بشارت ہے اما تو زمین و آسمان کے خزانے سے زیادہ قیمتی ہے میرے محبوب نے فرمایا دنیا متا وغیرہ المرت الصالحہ ساری دنیا ایک فائدے کی چیز ہے ساری دنیا ایک نفع کی چیز ہے ان میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ عورت ہے ہیرے سے کیا اللہ کے نبی کے سامنے ہیرا نہیں تھا جواہرات نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے اندر جنت میں نہیں گئے تھے پور کو نہیں دیکھا تھا علمان کو نہیں دیکھا تھا محل کو نہیں دیکھا تھا حضرت عمر فاروق کے گھر گھر کو نہیں دیکھا تھا اما تو آپ نے کیوں کہا دیکھا تھا عرش کو دیکھا تھا کرسی کو سب کو دیکھ کر فیصلہ فرمایا اللہ کہ اب دنیا متا وخیر متا اب دنیا عمرت الصالحہ کہ اس دھرتی میں اور خدا کی مخلوق میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو تو ہے تو اچھی ہوتی ہے خاندان قبیلہ سماج سوسائٹی اچھا ہوتا ہے تو بگڑتی ہے تو میری ماں نسلیں تباہ برباد ہو جاتی ہیں ابا ابو جہل کے گھرانے میں تو نبی کی خاجمہ بن کر گئی تو ابو جہل کی گود میں پلنے والے اکرما کو تو نے جہنم سے نکال کر جنت کی سڑک دے دی اکرما رضی اللہ تعالیٰ بنے تک اکرما ابو جہل کی گود میں پلا تھا اکرما ابو جہل کے گھر میں پرورش پائے تھے اکرما کی شادی صحابیہ سے ہوئی اما جب تو ابو جہل کے گھرانے کے خون کے قطرے قطرے میں نبی کی عداوت نبی کی دشمنی جب فتح مکہ کا موقع آیا کہتے ہیں کہ اکرما نے ایک قدم کشتی میں رکھ بھی دیا تھا کہ میرے محبوب مجھے معاف نہیں کریں گے میرے نبی مجھے معاف نہیں کریں گے آپ مجھے قتل کر دیں گے میرے گھرانے کی ذاتی عداوت کی وجہ سے اسلام سے مسلمانوں سے یہ نہیں ہو سکتا اما تو تھی دیکھی کہ آقا کے در اقدس پر گئی اپنے دوپٹے کو نبی کے قدموں پر رکھا کہ آقا آپ کی بٹیا ایک فرمائش لے کر آئی ہے ایک بٹیا اپنے باپ کے پاس فرمائش لے کر جاتی ہے تو باپ اس کی فرمائش کو رد نہیں کرتا آقا وعدہ کرو میرے محبوب وعدہ کرو میرے سردار وعدہ کرو امام الانبیاء وعدہ کرو امام الاولین امام الآخت وعدہ کرو کہ آج جو ہے اس بٹیا کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے آقا نے فرمایا بتا تو صحیح تیری فرمائش کیا ہے تو کہا کہ دیکھو میرے جو شوہر ہیں وہ اکرما ہے ابو جہل کے بیٹے ہیں مانا خون کے قطرے قطرے میں عداوت ہے خون کے قطرے قطرے میں دشمنی ہے انہوں نے بہت آپ کو ستایا کانٹے ڈالے اور جھڑی ڈالی آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا یہ امت کی بیٹی یہ امت کی قریض یہ آپ کی خادمہ وعدہ کرتی ہے آقا کہ ایک معافی دے دو پھر اکرما کی زندگی میں ایمان کی لہر میں کیسے لاتی ہوں دیکھو اکرما کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر کیسے چلاتی ہوں تو دیکھو تو چنانچہ معافی دی کہتے ہیں کہ دوڑ کر گئی اکرما المان الامان اکرما امان کا پروانہ مل گیا اکرما نے ایڈوانس دے دیا تھا ٹوکن ایڈوانس دے دیا تھا واپس لے لیا کہا کیا بات ہے چلو آپا کے در پر کلمہ پڑھو اما تو ابو جہل کے گھرانے میں ایمان کی شمع کو روشن کر کر اکرما کو جنت کا راستہ بتانے والی آج تیرے گود سے پیدا ہونے والے لال آج کی نقل کرے یہ چہرے کیا کہہ رہے اما یہ چہرے کل قیامت کے دن میرے محبوب محبوب کے سامنے جائیں گے میرے محبوب عہد کے میدان کے اندر نکلے ہوئے دن مبارک کے شہادت کے خون کے ساتھ آئیں گے یہ امریکہ کی فیرنٹ لوڑی لگا کر یہ ہرامی کتے آئیں گے مر جاؤ کتوں موت مانگ لو نبی کے سامنے جانے سے پہلے کون سا منہ لے کر جاؤ گے کون سے نبی کو رسوا کرو گے مرو دعا کرو اللہ سے یا اللہ نبی کے پاس اس حالت میں جانے سے پہلے زمین میں دفن کر دے اور آسمان سے داخل کر کر ہمیں جلا کر رسم کر دے لیکن اے اللہ ان چہروں سے میرے محبوب کی ذات کو اور میرے آقا کے دل کو تکلیف ہو اے اللہ آمنا سامنا نہ کرنا چلے بھی جاؤ گے تم لکھ کر رکھ لو نا میں نے بتایا یہ راستہ داڑھی منڈے کا یہ سود کا یہ نمازوں کو چھوڑنے کا یہ بے پردگی کا یہ بے حیائی کا یہ قبر کے عذاب کا راستہ ہے یہ خدا کے عذاب کا راستہ ہے دیکھو مان لو عذاب آئے گا نہ تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہاری دولت کام آئے گی نہ تمہارا اثر رسوخ کام آئے گا نمارا کمشنر کام آئے گا نہ اے سی دیسی کام آئے گا نہ ملٹری کام آئے گی نہ تجوریوں کے خزانے نہ جورو کے گلے میں لگا ہوا مال اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو کوئی چیز کام نہیں آنے کی مان لو میری بات دیوانہ کہہ لو کتا کہہ لو فہج کہنے والا جو کہو سو سلام تمہیں لیکن مان لو میرے آقا کے طریقے کو مان لو مان لو قرآن کے طریقے کو مان لو آج کی رات قسم کھا لو کہ آج کے بعد مرتے مر جائیں گے نبی کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے مر جائیں گے اما عائشہ فاطمہ زہرا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے ورنہ لکھ کر رکھ لو حضرت علیہ السلام ایک پہاڑ پر اور ان کا بیٹا دوسرے پہاڑ پر یہ نیچے ہیں وہ پہاڑ پر ہے پرانے شریف کہتا ہے تیرواں پارا کہ حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا یا من کمانا کیا کر رہا ہے انہوں نے کہا تھا بیٹے آ جا کشتی میں سوار ہو جا آج یہ تجھے ایمان کی کشتی یہ ملا کی بات آج تجھے قرآن و حدیث کی بات آج تجھے سنت رسول کی بات آج تجھے قرآن کی بات ایسے ہی اجنبی لگ رہی ہے جیسے نو علیہ السلام کے بیٹے کو حضرت نو کے بول اجنبی لگ رہے تھے میں سمجھتا ہوں تیرے دل کی کیفیت کو تو مجھے کہتا ہوگا یہ دیوانوں کی بھڑ ہے تو کہتا ہوگا یہ مجنونانہ کلام ہے تو کہہ لے یہی بات کہی تھی یہی بات کہی تھی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے نے کہا ریگستان میں طوفان آئے گا تم بھی تو یہی کہتے ہو داڑھی مڑا کر عذاب آئے گا تم بھی تو یہی کہتے ہو کتنے شادیوں میں بیوی کو رنگیوں کا لباس پہنا کر گئے کچھ نہیں ہو تم بھی تو یہی کہتے ہو عیسائیوں یہود و نسارا کے لباس پر اور ان کی تہذیب اور کلچر پر اولاد کو چلایا تو یہ ملاؤں کا کہنے کا کام ہے یہی بات کہی تھی یہی گفتگو چل رہی تھی اور حضرت نو علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ عزمت کے ساتھ تقاضا کر رہے تھے بیٹے آجا یا منیر کم مانا یا منیر کم مانا میں بھی کہتا ہوں آجا آجا اس مدرسے کی کشتی میں سوار ہو جا آجا اس داڑھی کی کشتی میں سوار ہو جا آجا اس مکے کے صحرا میں تو آجا آجا اس مدینے طیبہ کی وادی میں آجا دیکھ دے یہ امریکہ تجھے تباہ برباد کر کے نہ رکھے یہ تجھے رشیا یہ تجھے برطانیہ یہ تجھے انگریز جس کو کیا ہمارے اکابر بے وقوف تھے انگریزوں سے اس ملک کو فائدہ ہونا ہوتا تو ٹیپو جامع شہادت نوش کیوں کرتا ان انگریزوں کی تہذیب اور کلچر سے اس ملک اور ملت کا مفاد مقصود ہوتا تو میرے شیخ حضرت مولانا شیخ الحد مالٹا کی جیل کے اندر کیوں جاتے حضرت شیخ الاسلام جیل کے اندر کیوں جاتے اور سر پر کفن باندھ کر انگریز کی عدالت کے اندر کیوں جاتے حضرت امداد اللہ مہاجر وکی کو ملک کے کیوں کیا جاتا ریشمی رومال کی تحریک کو کیوں چل جاتا ہمارے اکابرین کو سبروں کی کھال کے اندر ڈال کر چربی ڈال کر کیوں جلایا جاتا انگریز اتنا برا تھا اتنا برا تھا کہ وہ ہمارا دشمن تھا ہمارے ایمان کا ہمارے عقیدے کا ہمارے کلچر کا سبروں کی کھال میں جلنا گوارا کر لیا کالے پانی کے اندر جانا گوارا کر لیا دہلی سے لے کر میرٹ کے درختوں پر سولی پر لٹکنا گوارا کر لیا مالٹا کی جیل کو برداشت کرنا سوبتیں برداشت کر لیا حضرت شیخ الحمد رحمت اللہ علیہ کو جب تختے پر لٹایا گیا اس سال نے غسل دیا ایک چیخ ماری بے ہوش ہو گیا ہوش آیا ساتھی گئے پوچھا کہ کیا بات ہے فرمایا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پیٹ کو دیکھ کر حضرت خباب ابن ارد کا واقعے کی یاد تازہ ہو گئی حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناخ گرم کر کر پیٹ کے اندر چبایا جاتا تھا اور اس سے کھولتا ہوا خون نکل کر وہ ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی آپ کے رفقا نے بتایا کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جیل کے اندر سلاخیں گرم کر کر پیٹ پر داغا جاتا تھا انگریز سے اگر محبت ہوتی یہ سلاخیں کیوں برداشت کر لیتے ان کے سامنے کر کر کیوں چلتے ریش کے رومال کی تحریک کیوں چلا چلاتے اس لیے کہ اس کے مکر سے تو اور میں بچ جائے اس لیے جلے اس لیے انہوں نے جام شہادت نوش کیا کہ ان کے چالوں سے ان کے مکر سے ان کے فریب سے اگلی نسلیں بچ جائے تو مرنے کے بعد تاسم نانوتوی کا سامنا کیسے کرے گا تو مرنے کے بعد حضرت ٹیپو کا سامنا کیسے کرے گا تو مرنے کے بعد شاہد العزیز کا سامنا کیسا کرے گا تو مرنے کے بعد شہدائے وطن کا سامنا کیسا کرے گا وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ہمارے لیے اپنے جانوں کو نچھاور کر دیا حضرت جعفر خان سیری رحمت اللہ علیہ کو تین مہینے تک ٹرین کے اندر کانٹوں بھرے پنجرے کے اندر رکھ کر گھمایا جاتا رہا اور زندہ رکھنے کے لیے ایک پیالہ پانی اور ایک سیب روزانہ دیا جاتا تھا جعفر خان سیری معاف کرنا کہ آج یہ امت انگریزوں کا جھوٹا چاٹتے رہے گی ہے آج یہ قوم جب گورا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے تو کہتے ہیں کہ انگریز جیسا بچہ پیدا ہوا پھر ہے لانت ہے میں کہتا ہوں کہ اس تہذیب کو اپنانے سے پہلے موت خدا سے مانگ لے ورنہ دے کہ تجھے کتے سے بدتر آئے گی اور اگر بچا کر بھی اگر میں سر تک تو پہنچ بھی گیا نبی کے دامن تک تو پہنچ گیا یہ دنیا میں تو بچ سکتا ہے اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے قیامت کے دن کوئی اثر و رسوخ کام نہیں آئے گا قیامت کے دن کوئی انفلس کام نہیں آئے گا کوئی شفا کام نہیں آئے گی میرے نبی کی رحمت کی دریا کو بہتے ہوئے دیکھ کر میرے آقا کو سجدے میں جب گئے اللہ فرمائیں گے انفا یا محمد سلطوتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے آپ کو دیا جائے گا اس دریائے رحمت کو بہتا ہوا دیکھ کر اگر آقا کے دربار میں تو چلا بھی جائے گا شفاق کا پروانہ لینے کے لیے علماء بیٹھے ہیں یہ کلام پاک کی آیت ہے تیرے داڑی منے چہرے کو دیکھ کر تیری نبی کی زندگی سے بے رخی کو دیکھ کر تیرے انگریزوں کے طور طریقے کی محبت کو دیکھ کر تیری دنیا کی محبت کو دیکھ کر تیری جورو کی غلامی کو دیکھ کر تیری اولاد کا پیشاب پاخانہ چاٹنے کو دیکھ کر تیری عمارتوں کی پوجا کو دیکھ کر تیرے اندر قانون کی صفات کو دیکھ کر تیرے اندر شداد کی صفات کو دیکھ کر تیرے اندر فروغ اور حامان کی قسرتوں کو دیکھ کر تیرے اندر ابو جہل ابو رحل ادبا شیبہ عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن ابن سلول کی ذاتی عادتوں کو دیکھ کر لکھ کر رکھ لے مسلمان لکھ کر رکھ لے لکھ کر رکھ لے کہ دیکھ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو کام نہیں آ سکے حضرت لود اپنی بیوی کو کام نہیں آ سکے حضرت لو اپنے بیٹے کو کام نہیں آ سکے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو طالب کو کام نہیں آ سکے تو کیا تیری تیری تیری ماں کام آئے گی کیا تیرا باپ تیرا کام آئے گا جس جورو کا ہے جو چاٹ کر حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اسے سر کے بانوں سے لے کر پیر تک سونے کے اندر اسے مہارانی بنانے کی فکر میں تو نے خدا سے رشتہ توڑا تھا لکھ کر رکھ لے تیرے نام مال میں ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی تیری جرم تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی جس اولاد کی ایڈمیشن کے لیے کالج اور انجینئرنگ کی ایڈمیشن کے لیے ڈونیشن کے لیے تھی لوگوں کے مال کو ہڑپا تھا تھی لوگ کو دبایا تھا یہ بچہ ایک الحمدللہ کی کمی ہوگی تیرے نام آئے مال کے اندر نہیں یہ بچہ تیرے کام نہیں آئے گا یہ بیوی تیرے کام نہیں آئے گی سب پرائے ہو جائیں گے وہ امی ہی وہی ارے ارے قیامت تو بہت دور کی بات تیری اماں تیری جورو تیری اولاد جس کی غلامی اور جس کے حیض و نفاس کے چاٹ میں آکرت سے رشتہ توڑا ہوا ہے خدا رسول سے ناتا توڑا ہوا ہے کلام پاک کا سطر واقع بارہ سرحت کا پہلا رکو اور پہلی آیت یا الناس اتقو ربکم ان زلزلت ساتھی شیعن عظیم کہ قیامت آنا دور کی بات قیامت کا جھٹکا آئے گا تو کہتا ہے قرآن یوم ترونہا تزھلو کل مرضیاتین اما ارزاد کہ وہ دن وہ ہوگا کہ قیامت کے جھٹکے کو دیکھ کر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھلا بیٹھے گی اس کو باہر بھیجو اس کو جا تم باہر چلو چلو دودھ پلاتا بچہ دودھ پلاتی ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی قیامت کا جھٹکا ہوگا تکلیف دیتے ہو چلو چلو چلو چلو چلو پھر وہ آئے گی اور کہے گی کہ اما جان مجھے دودھ پلا دے تو ماں کہے گی میں تجھے جانتی نہیں میں نے تجھے پیدا ہی نہیں کیا یومتلو کلو مرد آتی اما ارزاد و تضاو کلو داتی قرآن کہتا ہے حمل وضع ہو جائیں گے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو پلا دے گی کیا کام کس کو تجوری کام آئی جو تجوری کے پیچھے پڑا ہے کس کو کارخانہ کام آیا تیرے دنگور کے اندر لوگ مرتے نہیں اور کتنے لوگوں کے مرنے کے ساتھ ان کے مال کو دفن کیا گیا میری ماں کتنے عورتوں کے مرنے کے ساتھ ان کے خامندوں کو دفن کیا گیا کتنے بہنوں کے مرنے کے ساتھ ان کے بھائیوں کو دفن کیا گیا وہ ترنا سا سکارا وما ہوں بھی سکارا قرآن کہتا ہے قیامت کے ایک جھٹکے کو دیکھ کر لوگ کے اندر مدوشی آ جائے گی بے ہوشی آ جائے گی قرآن کہتا ہے وہ ہوں بھی سکارا کوئی شراب کا نشہ نہیں ہے ان کو کوئی ان کو مدھوشی نہیں ہے وما ماہوں بے وما وہ ماہوم بے پکارا ولہ عذاب اللہ ہی شدید لیکن اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے ہم اسی عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں ہم وہی جنت کی بشارت دینے آئے ہیں میرے بھائی مان لے مان لے آج موت تک آج مرنے تک تیرے چہرے سے داڑھی نہیں نکلے گی مرتے دم تک تیری زندگی سے نماز قضا نہیں ہوگی مرتے دم تک تیرے گھر کی عورت بے پردہ نہیں جائے گی اور ایسا برقع کہ جس برقعے کے اندر چمک کا کام ہے اور گاڑے کا کام ہے کڑھائی کا کام ہے اور لوگ اس کی طرف زنا کی نظر ڈالتے ہیں ماں تیری غیرت کو شرم کو 干我呀！ جب تو تنگ و چس برقع پہن کر گلی کوچوں کے اندر جاتی ہے تو لوگ تجھے ماں سمجھ کر نہیں دیکھتے لوگ تجھے بیٹی سمجھ کر نہیں دیکھتے میری ماں تجھے حوث کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تجھے شہبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ ایک خامن کے بسترے کو چھوڑ کر اور بستروں کو تو گندا کرے اور مولوی پردے میں رکھ کر بات کرتے ہوں گے اماں اب پردہ گیا اب پوسٹ مارٹم آ گیا ہے الٹرا ساؤنڈ سسٹم آ گیا ہے اب ان کی روشنی آ گئی ہے اب سائنس آ گیا ہے اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے اب راکٹ آ گیا ہے اب جس آئی ڈی ٹی ڈی آئی ایس ڈی آ گیا ہے اب انٹرنیٹ آ گیا ہے نیٹ ورکنگ اب خوب ہو گیا ہے ہم ہر چیز ترقی میں ہیں تو ہم شریعت کو پیچھے نہیں ڈھکیلتے اما جب تو راستے میں جاتی ہے شادی خانوں میں جاتی ہے شاپنگ سینٹر جانتی ہے تو دنیا کا ہر کتا تیرے خبص کا پجاری تیرے کپڑوں کو اتار کر بسترے کو گندا کرنا چاہتا ہے تیرے کے اندر حرام کا نطفہ ڈال کر حرام کا پنڈا پیدا کرنا چاہتا ہے اما جب تو نیک تھی تب تو نیک تھی جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کے پاس تیری تصویر لا کر تیرا حلیہ لا کر اور تیری جو ہے فوٹو لا کر بتائے کہ دیکھو یہ تیری یہ جو ہے آپ کی بیوی بننے والی ہیں اور یہ امت کی ماں بننے والی ہیں ماں جب تو بنی تو آسمانوں میں تیرے اسمت کے فیصلے ہوتے تھے آبرو کے فیصلے ہوتے تھے ماں تیری تصویر امام المبیا کو دکھائی گئی ساقی کوثر کو دکھائی گئی شافی کوثر کو دکھائی گئی ماں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر کو جبرائیل کے ہاتھوں کے اندر دیکھ لیا تھا اما تیرا تقدس وہ تھا تیری پاک دامنی وہ تھی کہ عبداللہ ابن ابن سلول نے حضرت صفان ابن معطل سے تیرے رشتے کو خراب کر دیا اور تیری بدنامی کی فضا کو عام کر دیا اما دنیا کے اندر اگر کسی پر الزام لگتا ہے کسی پر تہمت لگتی ہے کسی پر انگلیاں اٹھتی ہیں بھائی بچانے آتا ہے بیٹا بچانے آتا ہے شوہر بچانے بچانے آتا ہے خاندان بچانے آتا ہے قبیلہ بچانے آتا ہے اما اما یا حفاظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں قرآن تراوی میں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تیرا تذکرہ پاکی کا سبحان اکارا تارون العظیم کو نہ پڑے جب تک سور نور کے اندر تیرے واقعے کو نہ پڑے القمیسات القمیسینا والقمیسون القبیسونا والطیبات للطیبینا دنیا کی کوئی سپریم کورٹ نہیں دنیا کی کوئی اقوام متحدہ نہیں دنیا کی کوئی عدالت عالیہ نہیں دنیا کی کسی بچی کے باپ نے نہیں دنیا کی کسی بیوی کے شوہر نے نہیں دنیا کے کسی بہن کے بھائی نے نہیں آسمان سے تیری برات کے فیصلے اٹھے اور کچھ پر انگلیاں اٹھانے والوں کے منہ سیاہ ہو گئے ان کے منہ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے اما تیری آبرو پر تیری عزمت پر تیری عزت پر دشمنوں نے آنکھ لگانے کی کوشش کی تاریخ شاہد ہے سورہ نور شاہد ہے کہ ان کو ان کے جوتے کھانے پڑے ان کو ان کے پیشاب میں ڈوب کر مرنا پڑا ان کو ان کا پاخانہ کھانے پر مجبور ہونا پڑا آج کیا دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں میرے آقا کو یہ حالت پہنچے گی کتنے دل کو تکلیف ہوگی کہ آج ایک سمیا نام کی عورت سلما نام کی عورت طیبہ نام کی عورت کرسچن کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر اخیار کے ساتھ چاٹنگ کر رہی ہے غیروں کے ساتھ یہ سم ایس کر رہی ہے اما تیری موت کے بعد تیرے جسم سے نکلے ہوئے ناخنوں کا پردہ ہے اما تیری موت کے بعد تیرے سر سے نکلے ہوئے بالوں کا پردہ ہے اما تیری موت کے بعد تیرے جسم کو غیر محرم ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے اما تیری وفاق کے بعد تیری قبر کے اندر غیر محرم کو تارنے کی اجازت نہیں ہے اما تیری موت کے بعد اتنا پردہ اور آج آخا کے پاس حدیث میں آتا ہے ایک روایت ضعیف ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں جو نام اعمال پیش ہوتے ہیں وہی آخا کے دربار میں بھی پیش ہوتے ہیں اماں اگر یہ رپورٹ پیش ہو کہ تمکور کے فلاں علاقے سے ہندوستان کے فلاں ہر زمین سے ایک مسلمان عورت بھاگ کر جا کر اس نے جو ہے تاڑی کو پھیل لیا اس نے انگاروں کے پھیرے لگائے اس نے پنڈت سے نکاح کروا لیا اس نے جو ہے اسلام کو اپنے گلے سے اکھاڑ کر پھینکا تو یاد کرنا نبی کا دل کتنا زخمی ہوتا ہوگا نبی کتنا روتے ہوں گے تیری بیٹی جب بے پردہ جاتی ہوگی تیرے گھر کے اندر جب ناچ گانا ہوتا ہوگا جب تیری بیٹی ڈانس کرتی ہوگی اور تب تیرے گھر کے اندر بے حیائی کی شانائیاں بچتی ہوں گی اما میرے آقا کو بہت تکلیف ہوتی ہے میرے آقا کو بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ لو قوم کے لوگوں دیکھ لو بچ بچا کر چلے بھی جاؤ گے یہاں پار ہو گئے خبر تو ہے قبر سے پار ہو گئے محشر تو ہے محشر کے اندر کہاں جاؤ گے میرے محبوب کے پاس جاؤ گے لکھ کر رکھ لو کلام پاس کا انیس و بارہ سورہ فرقان ہے میرا رب کہتا ہے کہ یہ دنیا تھی کہ یہاں سب کچھ مل کر بیٹھ جاتے تھے دیکھو داڑھی والا بھی ہے داڑھی مڈا بھی ہے پردہ دار خاتون بھی ہے بے پردہ خاتون بھی ہے بکر عورت بھی ہے حیادار عورت بھی ہے نمازی بھی ہے بے نمازی بھی ہے زکات خور بھی ہے حرام خور بھی ہے حلال خور بھی ہے سب کچھ ہے جو غلام ہیں ماں باپ کے فرما بردار ہیں یہ دنیا ہے کہ یہاں مکس سب چلتا ہے ایک ہی سب کے اندر منافق بھی کھڑے ہو جاتے تھے ایک ہی سب کے اندر فاروق اور جو ہے صدیق بھی کھڑے ہو جاتے تھے لیکن میری اماں میرے بھائی قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا میرے رب کو تو دھوکا نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا میری بات مان لے نہیں دے سکتا تو دھوکا قرآن نے کہا ممتاز بول اے جہنمی کتو تم الگ ہو جاؤ الگ ہو جاؤ گے نبی کے پاس جاؤ گے آقا ہم نے آپ کے دریائے رحمت کو سنا تھا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا لا تصریف والی کو کوئی کاٹے ڈالنے والے کو معاف کر دیا جڑی یعنی ڈالنے والے کو معاف کر دیا شاعر کہنے والے کو معاف کر دیا کاہی کہنے والے کو معاف کر دیا مکے کی سرزمین سے نکالنے والے کو معاف کر دیا تعلیم کی سرزمین کے اندر آپ کے جسم کو لوگ کرنے والے کو معاف کر دیا پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور کرنے والے کو معاف کر دیا لا تصری ایک بھیک لے کر آیا ہو میں آپ کا امتی ہو میں آپ کا غلام ہو میں آپ کا جو ہے امت کا ایک فرد ہو ایک جو ہے گھوٹ پانی دے دو ایک شفاق کا پروانہ دے دو کلک کر رکھ لے میری اماں بے پردہ عورت بے نمازی عورت قارن کی خامن کی نافرمان عورت عورت دنیا کی محبت اولاد کے جسم کے اندر ڈالنے والی اور و متا سے محبت کرنے والی اے نوجوان سنیما کی قطار میں لگنے والے صبح نہار پہ سوال پیغمبروں کی داڑھی پیشاب کی نالی کے اندر ڈالنے والے اے نوجوان دس بجے تک تحجد کو چھوڑ کر فجر کو چھوڑ کر اشراق کو چھوڑ کر چارج کو چھوڑ کر ٹی وی سے اپنی صبح کرنے والے لکھ کر رکھ لے میں ہاں ہزار مرتبہ کہہ رہا ہوں دیکھ یہ راستہ تباہی کا یہ راستہ بربادی کا ٹی وی تجھے کچھ دفعہ نہیں دے سکتی گانا تجھے کچھ نہیں دے سکتا ثانیہ مرزا شعیب کے چرچے ہوئے کس کو لڈو ملا کس کو روپیہ ملا کس کو مبارکبادی ملی یہ میڈیا ہے جو امت کو تباہ کرنا چاہتا ہے برباد کرنا چاہتا ہے ہمارا میڈیا قرآن ہے ہمارا ہمارا میڈیا حدیث ہے ہمارا میڈیا سنت رسول ہے ہمارے آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تیرے لیے روتے تھے وہ میرے لیے تڑپتے تھے دیکھ آپ کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں آپ آپ چھوڑ دیں گے آپ دامن چھوڑ دیں گے نہ تیرا باپ کام آئے گا نہ تیری بیوی کام آئے گی نہ تیری اولاد کام آئے گی میرا اللہ کہتا ہے جب تو بچ بچا کر بچنا تو مشکل ہے اس دنیا میں نہیں بچے گا اور بچ کر گیا خبر میں وہاں بچنا مشکل ہے وہاں سے بچ کر چلا گیا حشر میں وہاں تو آقا کا سامنا ہوگا آقا کے پاس گئے گا اور کہے گا کہ آپ کو اللہ نے کہا کا اللہ رحمت آپ دونوں جہاں کے لیے باعث رحمت ہیں مجھے ایک رحمت کی بھیک دے دو ایک شفاعت کا پروانہ دے دو حوض کوثر کے دو گھوٹ دے دو میرا رب پاک میں فرماتا ہے وہ الرسول رسول ہوں یا رب بھی اتنا قومی تبزل اڑا نہ اللہ آج یہ شفاعت کی بھیک مانگنے آئے ہیں آج یہ حوض کوثر کے گھوٹ ثبوت مانگنے آئے اے رب جب داڑھی کی بات آتی تھی تو یہود و نصارہ کی شہروں کو اپنایا تھا لباس کی بات آئی تھی کافروں کے لباس کو اپنایا تھا حضرت بیوی فاطمہ کے نکاح کی بات آئی تھی سانیہ مرزا کے نکاح کو اپنایا تھا آج بھی مانگنے آئے ہیں وقال الرسول یا ربی اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القران ماجورا تو بھی تعجب کرے گا جس نے تائف میں پتھر کھا کر رحمت کی دعائیں دی جس نے مکے کی سرزمین کے اندر اور جھڑی لے لے کر رحمت کی دعائیں دی لا یوم کہا آج اس کا نقشہ بدلا ہوا ہوگا وہ پر کہے گا سو حکل سو بادی نکل جاؤ کمینو تم نے میری سنت کا مذاق اڑایا تم نے میری بیوی فاطمہ کے پردے کا مذاق اڑایا تم نے میری شرط اور حیا کا دین کا تم نے مذاق اڑایا کوئی کام نہیں آئے گا آخا دامن چھٹک دیں گے آقا اپنے دربار سے نکال دیں گے اس لیے آج کی رات ہے آخری رات میں اللہ کا واسطہ دے کر میں نبی کا واسطہ دے کر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کعبہ تمہیں بلا رہا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں سن لو اگر کان تمہارے سن سکتے ہیں تمہارے پاس کوئی ایسا ریسیور ہے جو صفا کے کو ریسیو کر سکتا ہے مروا کی آواز کو سن سکتا ہے حرم کی آواز کو سن سکتا ہے متاف کی آواز کو سن سکتا ہے مینا الفاظ مزدریفہ کی صدا کو سن سکتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آنا ہے کہ بیت المقدس کی و پکار کو سن سکتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آنا ہے کہ بابری مسجد کی صدا کو سن سکتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آنا ہے ہر ویران مسجد کے ویرانیت کے صداؤں کو اور اس کی بیابانی کو سن سکتا ہے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہو کہ دیکھو گمبد خزرہ تمہیں بلا رہا ہے میرے پیارے میرے پیارے تجھے گمبد خزرہ بلا رہا ہے نبی کے روزے کی جالی بلا رہی ہے تو امریکہ کے شراب خانوں کی طرف بھاگتا ہے تجھے صفا مروا بلا رہا ہے تو برطانیہ کی رنڈیوں کی طرف بھاگتا ہے دیکھ یہ رنڈی تجھے پنا نہیں دے گی میرے محبوب ہیں میرے محبوب ہیں میرے آخا ہے میرے آخا ہے حوض کوثر ان کے پاس ہوگا لوائے حمد ان کے پاس ہوگا شفاق کا پروانہ ان کے پاس ہوگا اور earth. حق جن جہنم سے نکال کر دعائیں کر کر جنت سے پہنچانے کا اللہ ان کو شفاعت کا حق دے گا دیکھ آ جا میرے محبوب کے طریقے پر آجا میرے محبوب کے راستے پر آ جا عزتیں ولا کن یعلمون دیکھ عزت مال میں نہیں ہے عزت دولت میں نہیں ہے عزت کپڑوں میں نہیں ہے میری ماں دو چار پیور لگے کپڑے ان کپڑوں میں عزت ہے ان حرام کے کپڑوں کے بنسبت جس کو تیرا تیرا شوہر خامد جو ہے رشوت لے کر سود کے اندر لا کر تجھے پلا رہا ہے وہ جہنمی لباس ہے میری ماں وہ عزت کے کپڑے جس کو بیوی فاطمہ نے پہنا تھا وہ عزت کے کپڑے جس کو حضرت عمر فاروق نے پہنا تھا جب بیت المقدس کو پتہ کرنے کے لیے گئے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ چودہ پیمن آپ کے جمے میں لگے ہوئے تھے لیکن فلسطین کی سرزمین کے یہود و نصارہ کانپ رہے تھے تھرا رہے تھے سواری ایک تھی سوار دو تھے بیٹھنے کے لیے ایک سے زائد سواری کا انتظام نہیں تھا اگر کھانے میں عزت ہوتی اگر لباس میں عزت ہوتی میرا رب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دسترخوان نازر کیا میرا رب جس نے حضرت علیہ السلام کی قوم کو من و سلوا جنت کے میوے دیے کیا میرا رب میرے محبوب کو جنت نہیں دے سکتا تھا میرا اللہ جس نے قارون کو دنیا میں محل دیا جس نے شداد کو محل دیا جس نے قارون کو خزانہ دیا کیا وہ میرا اللہ میرے محبوب کو پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور کرے گا یہ بتانا چاہتا ہے کہ عزت جو ہے پیٹ بھرنے میں نہیں پیٹ پر پتھر باندھنے میں ہے عزت محلوں میں نہیں عزت نبی کے جھوپڑے میں ہے عزت قیمتی کپڑوں میں فلم کی رنڈیوں کے آراستہ لوازوں میں نہیں عزت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے فروزے میں جنت تو وہاں تھی قیامت میں جنت میں جب جائیں گی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسکرائے گی ساری جنت چمک دمک اٹھے گی اچانک ایک روشنی وبا ہوگی لوگ ایک سے دوسرے کی طرف دیکھیں گے کہ تم نے کوئی ہیرا اٹھایا تم نے کوئی روشنی کو جلایا تم نے کسی شمع کو جلایا یہی ادھر سے ادھر تک ادھر سے ادھر تک سدائیں چلیں گی باتیں چلیں گی ہوتے ہوتے وہ بات گشت کرتے ہوئے پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بات آئے گی حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ ایک مشہری پر بیٹھ کر مسکرا رہے ہوں گے حضرت فاطمہ نے جو مسکرایا آپ کا دانت جو دکھا نظر آیا اس دانت کی روشنی سے ساری جنت روشن ہو گئی اے اما تیرے دانت کے حسن سے جنت کو اللہ نے منور کیا آج تو بیوٹی پارلر جاتی ہے آج تو بال کٹوا کر خدا کی لانت کا توق ڈالتی ہے آج سپر کی چربی ملی ہوئی کیمیکل اور امریکہ کے بنے ہوئے یہ تو جو ہے بنی ہوئی چیزیں مصنوعات کو استعمال کر کر ایک جو ہے آرٹیفیشل ہے ماں دو رکا تحجد تو پڑھ کر جب تیرے چہرے پر کیا دور آئے گا ایک تصویر ہے فاطمی پڑھ تیرے چہرے پر کتنا دور آئے گا قرآن کی تلاوت کر میری ماں آ جا آ جا قوم بھٹک چکی ہے آج قوم پیاسی ہو چکی ہے اما آجا خواجہ کعبہ بلا رہا ہے نوجوانوں اللہ کا واسطہ دے کر خدا کے نبی کا واسطہ دے کر قرآن کے پاروں کا واسطہ دے کر ماں کو تو ماننا چھوڑ دیا جب سے لیلا تمہاری زندگی میں آئی بائبل کو جب سے مانا اس وقت سے تم نے قرآن کو ماننا چھوڑ دیا فلمی کتے جب سے آئے اس وقت سے تم نے علماء کو ماننا چھوڑ دیا اب تو مانتے نہیں کم سے کم نبی کے آنکھوں کے آنسو کے قطروں کی تو لاج رکھو نبی کے تڑپنے کی لاج رکھو نبی کے بل بلادے کی لاج رکھو اما فرماتی کیا دیکھ رہا بے تیرے جانے کا نمبر ہے کیا ادھر دیکھ آخا فرماتے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت دنیا سے رخصتی کا اور دنیا سے پردہ فرمانے کا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے تھے سکرات کی سختی تھی اور سامنے لکڑی کا ایک برتن تھا آقا اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے انور پر ملتے اور دعا کرتے اللہ اللہ سکرات الموت اے رب کائنات سکرات کی سختی بہت سخت ہے میرے ساتھ مدد فرمانا نبی کو تکلیف آئی تو بچ کر جائے گا نبی نے کیا خطا کی ایک وقت کی نماز چھوٹی نبی کی ایک گنا کیا لوائے ہم کا مالک شفاق کا مالک حوض کوثر کا مالک جس کی عمر کی قسم کھائی لام رکا ان لفی سکرتیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عمر کی قسم جس کے شہر کی قسم کھائی لا بحاد الملک جس کے گیسوں کی قسم کھائی وہ زحا جس کے رات کی قسم کھائی واللیل اور جس کی قسم کھائی والشم شم کیا کی کمینوں کیا نظر آیا کیا برائی نظر آئی میرے محبوب کے چہرے میں جو چہرے سے تمہیں نفرت ہے بتاؤ اور کیا خوبی نظر آئی ان کتا کھانے والوں کے چہروں میں ان سبر کھانے والوں کے چہرے میں ان زانیوں کے چہروں میں یہ جہنمیوں کے چہرے میں ان کی قسمیں اور رب کائنات دکھائی وضحا ولی اذا ادا سجا ماں ودا کا رب کا وما خلا و ادا یکشا و شمسی لا اقسم بهذا البلد عمر کی قسم دن کی قسم رات کی قسم جوانی کی قسم سیرت کی قسم اخلاق کی قسم کیریکٹر کی قسم کیا کمی تھی کیا کمی تھی کیوں اترے کیا نظر آیا ایک باپ کے نطفے سے اگر کوئی مرد پیدا ہوا یہاں آئے اور بتائے کہ میں نے داڑھی کو اس لیے مڈایا کہ میرے محبوب کے چہرے میں یہ عیب نظر آیا ابو ہرینا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدین طیبہ کے شہر میں بیٹھا ہوا تھا آخا مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے چودھویں کا چاند اپنے پورے شباب اور طباب پر تھا کمال پر تھا میں کبھی چہرے انور کو دیکھتا کبھی چاند کی چاندنی کو دیکھتا کبھی آپ کے سینے مبارک پر چلتی ہی ہوا کے ہتھ پیڑے لگتے اور آپ کے سینے مبارک سے چادر ہٹتی تو آپ کے جسم سے نکلنے والی نور کی کرنیں وہ دیکھتا ابو تو کتنا خوش نصیب ہے آج کی ملون قوم رنڈیوں کو دیکھ رہی ہے زادیوں کو دیکھ رہی ہے ابو فقر و فاقہ ضرور تھا نبی کا چہرہ تو دیکھنے والا تھا نبی کا جسم مبارک دیکھنے والا تھا نبی کی مجلس میں بیٹھنے والا تھا نبی کے کے چبوترے کا مانیٹر تھا سے سینکڑوں ابو ہریرا ہرا پر ہماری ماں ہمارے باپ ہمارے آگ ہو جات پر ابو ہریرا نبی کی محبت کا کچھ حصہ ہمیں دے دے ابو ہریرا نبی کی محبت اور اس پر رسول کا کچھ حصہ ہمیں دے دے کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے کس کتے نے ہمیں کاٹ لیا کس سانپ نے ہمیں ڈس لیا کیا ہو گیا ہماری آنکھوں پر کیا پردہ پڑ گیا ابو ہریرا تیرے آنکھ پر بھی تو چشمہ چشمہ نہیں لگاتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا بات اب روایت شاہد ہے کہ ابو فرماتے ہیں کہ چاند سے تو عیب نظر آیا ابو کا میرے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ مرمر نظر آیا آج تو کہتا ہے کیا ہے بتا ایک باپ کے میں سے پیدا ہوا کہ میرے محبوب کے چہرے میں آئے اس لیے میں داڑھی بڑھاتا ہوں صدیق چہرے لباس میں آئے کیا نظر آیا بتا تو صحیح اور داڑھی بڑھا کر کون سا عہدہ تو نے پا لیا ایم ایل اے بن گیا منسٹر بن گیا اور جن لوگوں نے داڑھی رکھی ان کو کیا نقصان میرے بچے نے میری دنیا نہیں چل رہی ہے دنیا میں ایک کونے سے دوسرا کونا نہیں جا رہے ہم حکومتوں کا پولیسوں کا اور قوانین کا سامنا نہیں کر رہے ہم زندہ نہیں ہیں بہت وقت پر آنی ہے دو وقت نہیں آنی ہے اور وقت سے پہلے بھی نہیں آنی ہے وقت کے بعد بھی نہیں آنی ہے میری روزی میرے ماں کے پیٹ میں میرے رب نے لکھ دی ہے اور جتنی لکھ دی ہے پوری دنیا والے مل کر ایک دانہ کم نہیں کر سکتے اور جتنی لکھی ہے پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک دانہ نہیں بڑھا سکتی میرا ایمان ہے مسلمانوں یہ ایمان بناؤ روزی اللہ زندگی اللہ موت اللہ کیا ہو گیا میرے اللہ کیا ہو گیا اما عائشہ فرماتی ہے کہ دنیا کا سورج دن میں نکلتا تھا میرا سورج رات میں آتا تھا جب سارا دن میں سوئی کے ناکے کے اندر تاگا ڈال ڈال کر تھک جاتی تو رات میں میرے محبوب آتے اور جس میں اثر اور منہ مبارک آپ کے چہرے انور سے نکلنے والی کرنوں سے میں سوئی کے ناکے کے اندر تاگے کو پرو لیتی تھی میری اما فرماتی تھی میری ابا فرماتی تھی اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کچھ نہیں کر پائے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا مان لے نبی کی سنت کو توڑ کر میرے محبوب کے طریقے کو توڑ کر نہ تجھے تاج محل کا ٹائلٹ ملے گا نہ تجھے شاہ جہاں کے استنجا کا ڈھیلا ملے گا عزت میرے نبی کے قدموں میں ہے عزت مکے میں ہے عزت مدینے میں ہے عزت صفا مروا ہے عزت قرآن کے پاروں میں ہے عزت مسواک میں ہے عزت داڑھی میں ہے ان کا میرے نبی کے سنتوں کو پھلان کر تو ہمالیہ پار نہیں کر دے گا تو افسر نہیں بن جائے گا تو قارون نہیں بن جائے گا تو شداد نہیں بنے گا اگر بننا ہوتا بننا ہوتا چلو کہ آخر اتنا صحیح دنیا تو مل رہی ہے تیرے داڑھی کے بنانے سے دنیا تو جاری رہی ہے ذلت مل رہی ہے خدا کا قہر مل رہا ہے خدا کا عذاب مل رہا ہے میری اما فرما دی ہے حضرت یوسف علیہ السلام و کو دیکھ کر زلی کی سہلیوں نے جب حسن کا امتحان ہوا تو انہوں نے پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا وہ کتانہ آئی دیا بننا اما میرے محبوب کے چہرے میں تو حسن دے گا کاش وہ ایک جھلک آج کے نوجوانوں کو دکھا دے میرے نوجوان میرے بھائی میری اما میری بہن اما عائشے کا چشمہ لگا کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی نور بصیرت اور نور بسارت اور نور ایمانی کا چشمہ لگا کر ذرا تصور تو کر کر دے کہ اما فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت حضرت یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتے میرے محبوب کے چہرے کے حسن کو دیکھ لیتے میرے محبوب کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ لیتے تو وہ چوریا اپنے گلوں پر چلا کر مر جاتی تجھے نظر آ رہا ہے اما تجھے آئب نظر آ رہا ہے تعوین کو داڑھی مٹانے پر مجبور کرتی ہے اولاد کو کہتی ہے یہ عمر ہے کوئی داڑھی مٹانے کی یہ عمر کون سی عمر ہے صبح کے بعد شام کا ٹھکانا نہیں شام کے بعد صبح کا ٹھکانا نہیں ہے میرے بھائی ہر آنے والا دن خبر کے قریب جا رہا ہے ہر آنے والا دن ملک الموت کے تو قریب جا رہا ہے ہر آنے والے دن تو خدا کے حکم کے اور خدا کے فرمان کے قریب جا رہا ہے کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا میرے محبوب تڑپ رہے تھے اما عائشہ فرماتی ہے دیکھا تم نے قرآن نازل ہوا آپ پر قسمیں کھائی گئی آپ پر امام الانبیاء بنے آپ سعید الاولین بنے آپ اور سکرات کی سختی اتنی کہ پانی میں ہاتھ ڈال کر تو بچ جائے گا سکرات کی سختی سے بچے گا تو تیرے داڑھی موڑی حالت میں تو بچے گا گھر میں ٹی وی رکھ کر بچے گا رنڈی عورت رکھ کر بچے گا سود کا پیسہ رکھ کر بچے گا تو نہیں بچے گا میرے آقا یہی دکھانے کے لیے بدنے میں ہاتھ ڈال دے چہرے انور پر بل دے اللہ اللہ سکرات سکرات کی سختی بہت سخت ہے میرے ساتھ مدد کا معاملہ فرمانا میرے ساتھ نصرت کا معاملہ فرمانا پھر اس کے بعد بے ہوشی ہو جاتی اور اما فرماتی ہے میرے آخا تیرے لیے تڑپتے تھے تیرے لیے روتے تھے کون سا فلم کا ہیرو جس کی یاد میں تو نے گلے میں لاکٹ کو ڈالا اور جس کی یاد میں تو نے گھر میں فوٹو لگایا اس کتے کا وہ کون سا ہیرو اور ہیروئن ہے جسے تو نے آئیڈیل بنا کر داڑھی مڑایا ہیئر اسٹائل بنایا تجھے زندگی میں داڑھی مڈانے کے لیے بلیٹ کے لیے دو روپے دیے ہو یا جھوٹا بلیک تجھے پارسل کیا ہو وی پی کیا ہو ایک ہیرو کتے کا نام بتا دے تجھے جھوٹا بلیک جھوٹا اس طرح بھی نہیں دیتے وہ پھٹی ہوئی چڈی بھی تجھے نہیں دیتے میرے آقا ہیں دنیا سے جا رہے ہیں حضرت فاطمہ ہے حضرت عائشہ ہیں ازواج متحرات ہیں نبی کی صاحب ہیں حسن زندہ ہے حسین زندہ ہے کیا نہیں بلا سکتے تھے میرے محبوب کیا میرے محبوب کو حسن سے محبت نہیں تھی کیا میرے میرے محبوب کو حسین سے محبت نہیں تھی کیا میرے محبوب کو خاندان اور قبیلے سے تعلق نہیں تھا کیا میرے محبوب کے سینے میں جگر نہیں تھا کیا میرے محبوب کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں تھا کیا محبت کا سر چشمہ نہیں تھا کیا میرے محبوب اپنے فردن کی تدفین کے وقت آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہیں لائے تھے کیا امت کے لیے آپ روئے نہیں تھے کیا بیٹی کے جنازے کو دیکھ کر آپ مچلے نہیں تھے سب کچھ تھا سب کچھ تھا سب کچھ تھا میری اماں فرماتی ہے کہ مکھیوں کی بن بناٹ کی آواز آئی میں کو کو قریب لے کر گئی کہ کس کو یاد فرما رہے ہیں میرے آقا میرے سرتاج کس کو یاد فرما رہے ہیں تو فرماتی ہے اماں میرے رب کے قسم میرے محبوب کے زبان سے کلمے نکل رہے تھے اے اللہ ہر پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا ہر کتاب کے بعد دوسری کتاب آ جاتی تھی ہر مرتبہ جبرائیل دوسرے پاس آ جاتا تھا اے تو نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اب کوئی رسول نہیں آئے گا اے اللہ کیا بلال یتیم ہو جائے گا ابو ذر یتیم ہو جائے گا عائشہ سمیہ یتیم ہو جائے گے اے اللہ تو ان کا والی بن جا اے اللہ تو ان کا بن جا آخری وقت میں حضرت فاطمہ کو بوسا دے سکتے تھے حضرت فاطمہ سے بے پناہ محبت تھی ابا عائشہ سے بے پناہ تعلق تھا حسن سے بے پناہ تعلق تھا حسین سے بے پناہ محبت تھی حضور کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تھا امت کے لیے تڑپے تھے امت کے لیے روئے تھے فرمایا یا اللہ آج میری امت یتیم ہو گئی اس کے سر پر تو ہاتھ رکھنا اس کی تو لاج رکھ لینا آج کا دن دیکھنے کے لیے کیا لوگوں کہ تم نبی کو رسوا کرو گے کیا تم نبی قدیم اس کے منہ پر دو گے نماز چھوڑ کر تم سلاخوں کو گرم کر کر نبی کی آہت میں چبو ہو گے تم داڑھی بڑھا کر نبی کے چہرے پر تھوکو گے نبی تڑپے نبی روئے تھے نبی فخر فاخا کیے تھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آج کی رات توبہ کر لو آج کی رات توبہ کر لو آج کی رات توبہ کر لو آج کی رات ہدایت مانگ لو آج کی رات سنت سے مانگ لو میری بات تیرا حسن جانے والا ہے تیرا حسن فانی ہے کل بڑھیا ہو جائے گی تیرے چہرے کی رنگت اڑ جائے گی گلی کی کتیا سے زیادہ لوگ تجھے گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے ابا حسن نماز کا ہے ابا حسن تلاوت کا ہے ابا حسن آخر کا ہے حضرت بی بی فاطمہ کے چہرے انور کا ہے نہ بہت ہو گیا بہت ہو گیا دو روٹی کھانے والا چار روٹی کھاتا ہے بدہضمی ہو جاتی ہے پو کلو دودھ پینے والا اگر دو کلو دودھ پیتا ہے تو اسے لوز پوشن ہونے لگتے ہیں تم گنا کر کے تھکتے نہیں زمین تڑپ رہی ہے آسمان خدا سے بھاگ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کر اللہ کا واسطہ دیکھ کر دیتا ہوں گنا اس سے بات آ جاؤ یہ تمہیں برباد کر دیں گے یہ تمہیں تباہ کر دیں گے یہ تباہی بس یہ رسوائی بسے ہے یہ سلس ہے اے اللہ اے اللہ ہم کرتے اے توبہ کرتے ہیں مولا ہم بہت زلیل ہو گئے ہم دوا ہو گئے ہم برباد ہو گئے رسوا ہو گئے اے اللہ چاہتے نہ چاہتے ہماری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر نبی کے قدموں پر جھکا دے مولا اے اللہ امریکہ برطانیہ کے قبلے سے چھڑا کر ہمارا رشتہ مکہ مکرمہ مدین طیبہ کی طرف ہمارا روح دے یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے دلوں کے مالک تو مالک مختار ہے دیکھ ہمیں کچھ بھی ہو جائے لیکن تیرے محبوب کے دل کو صدمہ ہوگا تو بھی برداشت نہیں کرے گا اللہ تیرا غضب جلال میں آ جائے گا اللہ تیرے محبوب کے صدقے سے ہم مانتے ہیں ہدایت دے دے سنت دے دے جنت دے دے اللہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرما اللہ بڑی مشکلوں سے جلسہ کرنے والوں نے قربانیاں دے کر خون پسینہ لگا کر انہوں نے بڑی رکاوٹوں کو پار کر کر اے اللہ آج غلط بات کہنا سننا آسان ہے حق بات کہنا سننا آج کاٹوں کی وادی میں چلنے کے برابر ہے ان نوجوانوں نے اس فتنے کے زبان کے زمانے کے اندر بڑی قربانیاں دی اے اللہ ان کو دین کا باز اور معوض بنا ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو سلطان بنا اے اللہ ہماری ماؤں میں سدھار پیدا فرما ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین